مطلب یہ کہ ہم کافروں لوگوں کے دلوں پہ چلنا شروع کر دیں لوگوں کو تکلیفیں پہنچائیں روڈ بلاک کریں اور عورتوں بھی نکل رہی ہیں اور ٹی وی پہ کیسے کیسے پروگرام آ رہے ہیں ٹی وی تو دیکھنا ہی جائز نہیں ہے اور اس پہ میڈیا پہ بس فیس بک پہ جو آ گیا جو میڈیا پر آ گیا ویسے جھنڈے ہم نے پہننا شروع کر دیے پورے چہرے کو بگاڑ لیے جھنڈے بنا بنا کے اللہ تعالیٰ نے چہرہ اتنا مسلمان کا حسین بنایا چھوٹے چھوٹے بچوں کے چہرے ہم نے بگاڑ دیے جھنڈے بنا بنا کے <laughs> یہ چودہ اگست کا مطلب یہ تھوڑی تھا بے شک اس میں ہمارے علماء کرام کی قربانی ہے مولانا شبیر عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے علماء نے اس ملک کو بنانے میں قربانیاں دی ہیں اس پاکستان میں اور پاکستان ماشاء اللہ اسلامی مملکت ہے اور یہاں پہ جو دین کا کام ہو رہا ہے باجوڑ سے تبلیغی جماعت کتنی دور سے آئی ہے حیدرآباد والوں کو چاہیے ان کی نصرت کریں مہمانوں کی عزت کرنی چاہیے ہم لوگ کراچی سے آئیں یہ وہ باجوڑ سے آئیں <laughs> اتنی دور سے میرے شیخ بھی باجوڑ تشریف لے گئے تھے ماشاء اللہ تو بہرحال سب مسلمان بھائی بھائی ہیں کسی کو حقیر بھی نہیں سمجھنا ہے کیونکہ ابھی ہم لوگ آ رہے تھے رستے میں چورائے بلاک کیے ہوئے اس سے کیا ملے گا خوشی تو اصل یہ خوشی ہے قرآن و حدیث سے دیکھی جائے گی نا خوشی یا کافروں کے طریقوں پہ دیکھی جائے گی قرآن شریف کی آیت ہے ولا اللہ بدر وان تم از اللہ فتق اللہ اللہ کم تشکرون بدر اصحاب بدر تم لوگ بے سر و سامانی کے حالت میں تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی تو تم اللہ سے ڈرو فتق اللہ اللہ سے ڈرو لعلکم اللہ کم تاکہ تم شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ اس کا مطلب کیا ہے پاکستان کا شکریہ کیا ہے کہ ہم یہاں پہ تقوا سے رہیں اپنے گھروں سے ٹیلی ویژن نکال دیں فیس بک کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیں ہماری ماں بہن بیٹیاں شریف پردہ کریں ہمارے چہروں پہ داڑیاں ہوں اور ہم لوگ نیک لوگوں کا ساتھ دیں تبلیغی جماعت والوں کا مدارس والوں کا اللہ والوں کا ان کا ساتھ دیں یہ اور مفتی نظام الدین شانزئی صاحب جو مفاق المدارس کے صدر ہیں اس وقت پہلے مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے تو میرے موجودہ شیخ خود بے زمانہ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامد الخاتم عالیہ بنوئی ٹاؤن تشریف لے گئے بنوئی ٹاؤن تو وہاں مفتی نظام الدین شامزی صاحب ہیں بنوئی ٹاؤن میں کتنے کتنے علماء کو شہید کیا گیا یہ اس سرزمین کے اوپر پاکستان کے اوپر علماء کی قربانیاں ہیں یہ مدارس اور مساجد اور تبلیغی جماعتیں اور خانقاہیں اللہ والوں کی اس کی وجہ سے ہمارے ایمان بچے ہوئے ہیں اب بتائیے ہمیں مسائل معلوم کرنے ہم کس کے پاس جائیں گے مفتی صاحب کے پاس جائیں گے نا نکاح پڑھانا امام صاحب کے پاس آئیں گے جنازے کی نماز پڑھانی کس کے پاس جائیں گے تو یہ علماء ہمارے آنکھوں کے تاج ہیں یہ ہم ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے علماء کرام کی جو عزت نہیں کرتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے علماء کرام اس کی وجہ سے پاکستان بچایا ورنہ رشوت سود زنا بدفیلی شراب چوری ڈاکہ بجلی یا چوریاں کرنا بدفیلیاں شراب اور کیا کیا ہمارے گھروں میں نہیں ہو رہا عذاب کیوں ٹلا ہوا ہے عذاب آ تو رہا ہے انفرادی آ رہا ہے پھر زلزلے بھی کبھی جھٹکے دے دیتے اللہ تعالیٰ کہ شاید ہم لوگ سدھر جائیں اور ماشاء اللہ یہ تبلیغی جماعتیں کام کر رہی ہیں پیدل کی جماعتیں نکلی ہوئی ہیں اللہ والے اپنے جگہ جگہ جا کے بیان کر رہے ہیں اور علماء کرام مدرسوں میں بیٹھے ہوئے بخاری شریف پڑھا رہے ہیں حدیث شریف پڑھا رہے ہیں ماشاء اللہ یہ سب دینی شعبے ہیں اس کی وجہ سے عذاب پھیلا ہوا ہے اجتماعی عذاب نہیں آ رہا اب ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے کرنا کیا ہے ہم لوگوں کو وہاں نظامانی گاؤں میں تھے ہم باقر خان نظامانی وہاں بھی خوب جماعتیں آتی ہیں سو سالہ پرانی مسجد ہے وہاں اب ماشاءاللہ بڑی اچھی مسجد بن گئی ہے مرکز ہے وہ وہاں پہ تبلیغی جماعت والے آتے ہیں تو وہاں پہ میرا بیان ہو رہا تھا میں نے اس میں یہ عرض کیا کہ ہمیں کرنا کیا ہے کرنے کا کام کیا ہے اب ایک ہی امن بچا ہے کہ استغفار اور توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اپنے آپ کو ہر کوئی میں بھی گنہ گار سمجھوں کلو بنی آدم خطا ہوں سارے بنی آدم خطا کار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کلو بنی آدم خطا ہوں وہ خیر الخط مالا علیہ صلاح والسلام السلام بہترین خطا کار وہ ہے جو کثرت سے توبہ کرنے والا ہے یعنی توبہ کے ساتھ یعنی گنہگار بندوں کے ساتھ خیر الخطائن بھی لگا دیا ہے یعنی اگر ہم توبہ کر لیں گے اللہ تعالیٰ سے تو سچی توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا پیارا بندہ بنا لیں گے اللہ تعالیٰ اپنا پیار نصیب فرمائیں گے تائی حبیب اللہ <laughs> کچھ لوگ ایسے پڑھتے ہیں نا توبہ کرنے والا بھی اللہ کا حبیب ہو جاتا ہے سبحان اللہ کہہ دیجیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایک آدمی سنم سنم کہہ رہا تھا سنم سنم لڑکی کے اس میں پاگل تو اس نے غلطی سے منہ سے سمد نکل دیا اللہ اس سمد ہے نا وہ بے نیاز ہے ہر کسی سے اگر پوری دنیا مل کے کفر کرے نا اور پوری دنیا مل کے گنا کرے اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے اور پوری دنیا اللہ والی بن جائے سب دیندار بن جائیں سب کافر بھی مسلمان ہو جائیں سارے مسلمان اللہ والے بن جائیں سب داڑیاں رکھ لیں اور سب خوب زبردست دین کا کام پھیلے اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے گنا سے ہمیں ہی نقصان پہنچتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا ہے نا اے ہمارے پالنے والے رب کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے پالا ہمیں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ کا شعر خطبہ بھی پڑھ دوں گا اور آپ لوگوں کی سچی طلب یہ تبلیغی جماعت والوں کی سچی طلب خود خود باتیں دل میں آ رہی ہیں میں کوئی رٹ کے نہیں آتا یہ اللہ والوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے تب فضائل تبلیغ میں تبلیغ میں بھی لکھا ہوا ہے جو پرانے ہیں تبلیغی بھائی اس میں لکھا ہوا ہے اللہ والوں کو تلاش کرنے میں کوشش کر اور اس میں لکھا ہوا ہے اللہ والا کون ہوتا ہے لکھا ہے سننا دو شریعت پہ چلنے والا اللہ والا ہوتا ہے یہ بھنگیڑی چاہ یہ کرنٹ والے بابا یہ عورتوں سے جو پردہ نہیں کرتے لمبی لمبی رکھی ہوئی داڑھی منڈی ہوئی ہے اور عورتیں آ رہی ہیں دم کروا رہی ہیں <laughs> خود اپنا دم نکلا جا رہا ہے نماز بھی نہیں پڑھ رہا یہ اللہ والا نہیں ہے اللہ والا ہوتا ہے جماعت کی جماعت کی نمازیں مسجد میں پڑھتا ہے عورتوں سے پردہ کرتا ہے توازو والا ہوتا ہے اچھے اخلاق والا ہوتا ہے غصے کو پینے والا ہوتا ہے ہر مسلمان بھائی کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہے کسی کو بھی حقیق نہیں سمجھتا وہ چاہے زانی ہو چاہے شرابی ہو بے نوازی ہو نماز بے نوازی کا گنا اپنی طرف بہت کبیرہ گنا ہے ماں نفرت نہیں کرنی کسی بھی انسان سے نفرت نہیں کرنی شیخ عبد القاعد جلانی بہت بڑے عالم بھی تھے اور بہت بڑے پیر صاحب بھی تھے بہت بڑے پیر تھے پیرانے پیر وہ فرماتے ہیں جب میں ایمان چو سلامت بلب گور بریم احسن تو بئی چستی و چلاکی ماں فارسی کا شعر ہے جب میں ایمان کو سلامتی سے قبر میں لے جاؤں گا جب چستی و چلاکی مناؤں گا ابھی میرا کچھ پتہ نہیں اللہ والے آخری سانس تک ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں عمل قبول بھی ہے کہ نہیں ہے ہاں، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام وہ خانہ کعبہ بنا رہے ہیں بیت اللہ میرا میرا بچپن سے میرا میرے والد صاحب جدہ میں ہوتے ہیں چھ مہینے کا تھا تو جو ہے مکہ شریف چلا گیا دس سال مکہ شریف میرا خوب عمرے کیے خوب حج کیے وہ اللہ کی توفیق ہے اس میں صرف یہ بتا رہا ہوں عمرے حج تو کیے مگر کچھ پتہ ہی نہیں بس طواف کے چکر لگا کر آ گئے وہ بیت اللہ کا چکر لگا کر آ گئے پھر وہاں یہاں کراچی آیا تو تبلیغی جماعت میں جڑ گیا <laughs> کراچی اجتماع جانے لگا دس دن لگائے پھر وہاں سے پتہ چلا اللہ والے بھی ہوتے ہیں بیت المکرم مسجد میں مفتی عثمانی صاحب کا تم عالیہ تشریف لاتے تھے پوری دنیا کے علماء کے سردار ہوئے ہیں عالموں کے جو سب سے دنیا کے بڑا عالم ہیں وہ مفتی شیخ الاسلام والا مفتی تقی عثمانی صاحب دامر کا عالیہ ہیں ان کی صحبت میں جانے لگا پھر وہاں سے مجھے ولیوں کے سردار کا پتہ چل گیا عارف بلّہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ کراچی میں ان کی صحبت میں جانے لگا پھر آہستہ آہستہ زندگی بدلنے لگی پھر پھر ان کے ساتھ دو عمرے کی توفیق اللہ نے عطا فرمائی ان کے ساتھ جو عمرہ کیا وہ پوری زندگی کے جو عمرے کیے ابو کے ساتھ امی کے ساتھ <laughs> وہ بھی نعمت ہیں مگر ان کے ساتھ جو عمرہ کیا اس کی بات یہ الگ تھی میرے شیخ نظر جھکا ہوا ہے ہر چکر میں ربنا آتینا پھر دنیا ہسنا پڑھتے نا تو پڑھ رہے تھے اور اس طرح ربنا آتینا پھر دنیا حسنا وفیلا حسنا وفینا اتنے درد سے پڑھ رہے تھے وہ احسانی کیفیت کے ساتھ طواف کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا حج کے دن چل رہے ہیں آج کل کتنے حجاج جا رہے ہیں تو ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر کے ساتھ جو حج کیا ہوگا اس کی کیا کیفیت ہوگی یہ کیفیت اللہ والوں کے سینوں سے ملتی ہے ان کے دلوں سے ملتی ہے علم نبوت کتابوں سے مدرسوں سے مل جاتا ہے اور نور نبوت اللہ والوں کے سینوں سے ملتا ہے اور یہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اللہ والا کون ہوتا ہے فضائل تبلیغ میں دیکھ لیجئے اور بڑے بڑے علماء سے پوچھ لیجئے جو سنت اور شریعت پہ چلتا ہے وہ اللہ والا ہوتا ہے جو سنت پہ چلتا ہے جو اچھے اخلاق والا ہوتا ہے آپ ماں تعلی جمی بیانات سن لیجئے کتنا رو رہے ہیں وہ کہ اپنے اخلاق درست کریں ہم لوگ بیویوں کی پٹائیاں نہ کریں بڑی بڑی داڑیاں رکھ کر اور غصے کے مریض بنے ہوئے اصلاح بھی نہیں کراتے حدیث شریف میں آتا ہے میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں داڑھی میری بھی ہے مجھے بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے قرآن شریف کی آیت ہے اب جو قرآن شریف کو چھوڑ دے گا وہ پھر کہاں جائے گا پھر یہودیوں کے پاس جائے گا کیا قرآن شریف کی آیت ہے ولکا زمین الغیز جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں ولافین لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں واللہ يحب المحسنین اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں غصہ آئے گا غصے کو پی جائیے اور حدیث شریف میں آتا ہے جس کو غصہ آئے اور غصے کو پی جائے حالانکہ قدرت رکھتا تھا کہ غصہ کر دے بیوی کی ٹھکائی کر دے پٹھائی کر دے اور سب کچھ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو اختیار دیا تھا میں غصہ پی گیا سارا کا سارا قدرت پوری تھی غصہ پی گیا تو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ حدیث میں کیا کیا پیارے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ اس کے دل کو امن اور ایمان سے بھر دیں گے سبحان اللہ دل میں امن آ جائے گا سکون آ جائے گا اور ایک ایمان کی دولت آ جائے گی اور اب دوسری طرف سن لیجئے ہم لوگ اپنے آپ کو میں بھی ایمان والا سمجھتے ہیں ایمان ہے مگر چھوٹا تھوڑا سا ذرا تھوڑا سا ہے <laughs> کیوں اس کی وجہ کیا ہے بد نظری کرنے سے عورت کو دیکھنے سے اور غصہ کرنے سے ایمان تباہ ہو جاتا ہے بخاری شریف کی حدیث ہے زن العین نظر زنا ہے آنکھوں کا نظر بازی تبلیغی جماعتیں بہت نکلتی ہیں حضرت والا کے پاس آتی تھی بڑے بڑے علماء سال لگانے والے میرے شیخ حجرے میں لیٹے ہوئے ہوتے فالج گرا ہوا تھا چائنا کی جماعتوں پر نہیں کہاں کہاں کی وہ حضرت کوئی نصیحت فرما دیجیے میرے شیخ فرماتے تھے ایک ہی نصیحت کرتا ہوں نظر کی بچانا بس جہاں بھی جاؤ اپنی نظروں کی حفاظت کرنا تاکہ اس سے کیا ہوگا ایمان کی ہلاوت ملے گی اور پھر دعوت میں اثر ہوگا دعوت میں اثر بھی تو ضروری ہے دعوت میں اثر ہوگا ہمارے قرآن شریف کی آیت ہے قل للمؤمنین یغض من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذالک ازکا لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والے مردوں سے فرما دیجئے کتنی محبت سے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تاکہ عشق کی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آگ لگ جائے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والے مردوں سے فرما دیجئے اپنی بعض نظروں کو جھکا لیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں اس سے ظالی کا اسکا لاؤں اس سے دل کا تسکیہ ہوگا دل پاک ہوگا دل چاہ رہا تھا عورت کو دیکھنے کا نہیں دیکھا اللہ کے خوف سے نظر جھکا لی تو کیا ہوگا دل پاک کی دل کی پاکی ملے گی اور اللہ تعالیٰ مل جائیں گے اور حدیث شریف میں آتا ہے فضائل امان میں بھی لکھا ہوا ہے غازم فضائل رمضان میں ان نظر من سہام ابلیس مسموم نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے زہر میں بجھا ہوا زہر میں بجھا تیر تیرے من ترا کہا مخافتی سبحان اللہ جس نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے نظر جھکائی اللہ کے خوف سے مریدوں کے خوف سے نہیں جماعت والوں کے خوف سے نہیں یہ یا کسی اپنے بیوی بیوی کے کے ساتھ جا رہا ہے تو خوف سے نہیں اللہ کے خوف سے کہیں بھی کوئی بھی نہیں تھا اللہ تعالیٰ از ود یو اللہ تعالیٰ ود می اللہ تعالیٰ ود اس اللہ تعالیٰ with all the Muslim and with all the also سب کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ مگر کافروں پہ اللہ تعالیٰ جو کافر جو بھی کام کرتے ہیں نا نیک وغیرہ ان کو دنیا دنیا میں سلا مل جاتا ہے تاکہ کیونکہ جہنم میں ان ان کو زبردست کے لیے آگ تیار رکھی ہوئی اللہ نے کافروں کو دیکھ کے اور یہودیوں کو دیکھ کے کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے ان کو دنیا بڑی مل رہی ہے یہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں ان کی بڑی دنیا دی ہوئی ہے مگر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں ڈھیل جیسے پتنگ کو ڈھیل دیتے ہیں <laughs> ڈھیل دے رہے ہیں ایش کر لو کر لو تم ایش زبردست جہنم والی آگ تمہیں تیار کر رکھی ہے تم نے کلمہ نہیں پڑھا نا تمہارا کوئی مولا نہیں ہے نا تو اب تمہیں جہنم کی آگ زبردست تمہیں دی جائے گی ابھی کر لو تم اور جو مسلمان یہاں پہ جان بوجھ کے گناہ کرتا ہے ایک ہے گناہ ہو جانا انسان ہے گناہ ہو سکتا ہے کلو بنی آدم ہوں گنا ہو جاتا ہے تو توبہ کر لے کوئی مسئلہ نہیں مگر ارادہ کر کے جو گنا کرے گا نا وہ بڑا خطرناک بات ہے یعنی ایک گنا داڑھی منڈانے کا گنا ہے داڑھی ایک مٹھی رکھنا ایک مٹھی تھوڑی کے نیچے سے ایک مٹھی یہاں سے داڑھی رکھنا ایک مٹھی یہاں سے رکھنا اور ایک مٹھی یہاں سے رکھنا اور یہ داڑھی کا چھوٹا سا بچہ رکھنا چاروں اماموں کے نزدیک واجب ہے جو شیخ الحدیث مولانا زکری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں فضائل اعمال جن کی کتاب ہے ان کی عربی میں بہت ساری کتابیں ہیں مدینہ شریف میں بھی رکھی ہیں ماشاء اللہ وہ عربی میں کتابیں اوجز المسالی شرح معتا امام مالک اس نے جلد نمبر چودہ میں فرمایا کہ حدیث شریف میں آتا ہے جو لمبی لمبی مونچھیں رکھے گا میری شفا سے محروم رہے گا حوض کوثر پر نہیں آنے دیا جائے گا ممکن نہ کی سخت عذاب لیں گے قبر میں دردناک عذاب ہوگا اور وجوب الحیہ ان کی کتاب ہے داڑھی کا وجوب اس میں چاروں اماموں کا اجماع نقل کیا ہے کہ ایک مٹھی سے چاول برابر کم کرنا جائز نہیں ایک مٹھی ہونی چاہیے بہت سے لوگ نائی کے پاس جاتے ہیں داڑھی کو سڈول کر دیتے ہیں یعنی یوں بال نکلنا ہے تو کٹوا دیے یہاں سے کٹوا کٹوا دیے دیے داڑھی یوں گول گول ہو گئی <laughs> یہ شریعت والی داڑھی نہیں ہے داڑھی داڑھی داڑھی رکھنی چاہیے سے اللہ کی محبت گاڑی ہو جاتی ہے یہ مولوی کی بات نہیں ہے قرآن شریف کی بات ہے حدیث شریف کی بات ہے قرآن شریف میں آتا ہے لاتا خوش بلے ولا بھی راسی موسا علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑی اور داڑھی پکڑ میں کب آتی ہے جب ایک مٹھی ہو اور قرآن حدیث شریف میں آتا ہے داڑھیوں کو بڑھاؤ مونچھوں کو کترواؤ ان حق شوارے بالکل باریک کروا لی جائیں قینچی سے مشین سے بلیڈ سے مونڈ نہ کچھ علماء نے بدعت لکھا ہے اس لیے احتیاط اسی میں ہے ہے ٹریمر مشین آتی زو زو کیا مونچھیں صاف ہو گئی <laughs> اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو ہو جائے جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو جائیں گے اور جو ہے بیوی بھی خوش ہو جائے گی <laughs> حضرت والا ہمارے ہنساتے بھی تھے اور <laughs> تو داڑھی رکھنی چاہیے داڑھی جو ہے اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ بہت پیار عطا فرماتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ داڑھی والوں کے لیے فرشتے ہر وقت جو ہے دعائیں کرتے رہتے ہیں چوبیس گھنٹے اور جو داڑھی کو شیف کرواتا ہے اتنے مبارک بالوں گٹر لائن میں گراتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو سب کے انہی کے سارے تو جی رہے ہیں حوضے کوسا سے پانی پلا رہے ہوں گے اگر پوچھ لیا کہ ظالم تمہیں میری شکل میں کیا اب نظر آیا کہ تم نے کافروں کی شکلیں بنائی فرینچ کٹ رکھی کرکٹ پلیئرس کی شکلیں بنائی پھر ہم اس وقت کیا جواب دیں گے اس وقت کوئی جواب دے سکتے ہیں دیکھیے یہ بیوی بچے خاندان والے معاشرے والے دفتر والے اور ان سب کو اخلے اچھے اخلاق سے تو پیش آنا ہے مگر ان کی وجہ سے داڑھی کو تھوڑی شیف کروا دیں گے ان کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی تھوڑی ہم لوگ کریں گے کیا یہ سب لوگ ہمیں پل سرات پہ سے گزروا سکتے ہیں کیا یہ سب لوگ جہنم سے بجا سکتے ہیں ہمیں کیا بیوی کی وجہ سے داڑھی شیو کروا رہے ہیں دفتر والوں کی وجہ سے کیا ان سب سے ان سب یہ سب ہمیں قیامت کے بولیں گے کہ ہاں بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہم یہ بہانہ پیش کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی نے کہا تھا اس لیے میں داڑھی منڈا دی یہ کوئی بہانہ ہے یہ تو بہانا نہیں ہے اللہ کے عاشق لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے لا خافون لومت علائم کہ لوگ کیا کہیں گے ایک شخص نے داڑھی رکھی حکیم الامت مولانا شاہ شاہ علی صاحب تھانوی رحمت اللہ کو لکھا کہ حضرت میں نے داڑھی رکھی ہے تو لوگ مجھے ہنس ہنس کے دیکھ رہے ہیں تو میرے حضرت نے جواب دیا کہ لوگوں کو ہنسنے دو قیامت دن تم کو رونا نہیں پڑے گا اور لکھا کہ حضرت جو ہے جب سے میں داڑھی رکھی ہے لوگ مجھے ہنس ہنس کے دیکھ رہے ہیں فرمایا تم بھی تو لوگ ہو لگائی تھوڑی ہو you are male not female also not a male مردوں کو داڑھی والا بنایا نا داڑھی نکلتی ہے ہم اس کو صاف کروا دیتے ہیں ہمت کر کے رکھ لینی چاہیے بابا شیر ہوتا ہے بابا شیر اور اس کی ایک مٹھی داڑھی بھی ہوتی ہے دم بھی لگی ہوتی ہے اس کے <laughs> جانوروں کے اللہ نے دم لگا دی تاکہ ان کی شرم کی جگہ چھپ جائے اللہ تعالیٰ نے دم لگائی ہے بھائی اور شیر جنگل شیر کا بادشاہ ہوتا ہے یہ میرے پیارے مرشد کی باتیں ہیں میرے شیخ کی باتیں ہیں مرشد کون ہوتا ہے جو ہدایت کی باتیں بتائے رشت مانے ہدایت قرآن شریف میں آتا ہے ہدایت والے لوگ کون ہیں صحابہ کرام ہیں ہدایت والے اور جو ان کے طریقے پہ چلنے والے ہیں یہ ہدایت والے ہیں اور جو ان کے طریقے سے ہٹ جائے گا اپنی رسموں میں چلے آئے گا کافروں کے طریقوں پہ چلے گا یہ ہدایت والے لوگ نہیں ہیں ہدایت والوں کو پتہ کرنا ہے تو پتہ کرنا ہوگا صحابہ کرام سے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور تابعین تبا تابعین اور قیامت تک ایک اہل حق کی جماعت رہے گی جو اس دین کے اوپر چلے گی اور دین پہ پورے پورے چل کے دکھائے گی اور ایسے لوگ ہیں قیامت تک رہیں گے تو میں داڑھی کی اب ایک بات بتا دی تو ہمت کر کے رکھنی چاہیے وہ دیجیے کتاب بہت پیارا شعر ہے داڑھی کے اوپر حسان بن ثابت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر رسول تھے خطبہ بھی پڑھ دیتا ہوں الحمد للہ وقفا وسلام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک قل ان کنتم تحبون اللہ اللہ فاتبعونی ویغفر لکم ذنوبکم وقال علیہ الصلاة والسلام من من كان سنتی في احبانی او كما قال عليه الصلاة والسلام قرآن شریف کی آیت ہے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو کیا کرو بہت پیاری بات ہے محبت کی باتیں ہیں محبت سے انسان کو آسان ہو جاتا ہے نا دین پہ چلنا کل کنتم تم تو سبحان اللہ کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو کیا کرو تم فتبعونی <laughs> حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتفاق کرو یعنی نقل کرو ان جیسی چلن چلو میرے شیخ کا اس پہ انٹرنیشنل مشہور شعر ہے ہانگ کانگ کے ایئرپورٹ پہ لگا ہوا ہے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے صلی اللہ علیہ وسلم نقش قدم نبی کے جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے ماشاء اللہ اللہ کہہ سکتے ہیں اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے اللہ جل جلالہ عشق رسول آج اگر مل کے سیکھ لے صلی اللہ علیہ وسلم عشق رسول آج اگر مل کے سیکھ لے امت کے ڈگمگاتے قدم کیوں نہ پھر جمے رستہ بدل کے رکھ دے محبت کے راستے نقش قدم نبی کے جنت کے راستے واسطے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے پانی تیار رکھیے گا تو حدیث میں آتا ہے من احیا سنتی بہت پیاری حدیث ہے بہت ہی پیاری کالی کمنی والے بھی تو پیارے ہیں <laughs> ان کی باتیں بھی پیاری ہیں ساری دنیا تڑپتی تھی بے چین تھی جیسے پہلے تڑپ رہی تھی آج بھی سب پیاسی ہے زمین بہت پیاسی ہے اللہ جزائے خیر دے تبلیغی جماعت والوں کو جزائے خیر دے علماء کرام کو اور جزائے خیر دے مشائق کو کہ وہ جگہ جگہ جا کے اپنا آرام قربان کر کے اپنی جائز قربانیاں بیوی بچوں کی دے کے کاروبار کی دے کے اور اللہ کے رستے میں نکل کر اللہ کی محبت والے کام کر رہے ہیں ان کا ساتھ دینا چاہیے تو حدیث شریف میں آتا ہے من احیا سنتی جو میری سنت کو زندہ کرے گا سبحان من احیا سنتی فقط احب بنی محبت کی بات آ رہی ہے <laughs> اس نے مجھ سے محبت کی سنت کو زندہ کیا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی سبحان اللہ <clears throat> پانی پینا ہے مجھے جیسے اب پانی پینا ہے <laughs> تو پانی پینے کا سنت طریقہ ہے تین سانس میں بسم اللہ پینا بسم اللہ پڑھنا اور گلاس کو دیکھ کے پینا بسم اللہ پڑھنا بیٹھ کے پینا کہیں کولر لگا ہوا ہے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے اور بسم اللہ پڑھیں تین سانس میں پھر الحمد للہ اور ایک بڑی والی دعا ہے سنت والی دعا ہے الحمد للہ آزمن فوراتمتی فراتم ولم یا جال ہوں ملحن اجازم میں پینا عجیب بات ہے سب تعریف اللہ ہی کے لیے یہ پانی پینے کے بعد کی دعا ہے جس نے اس پانی کو میٹھا اور میٹھا اور خوشگوار بنایا اور اور عجیب کیا بات ہے میرے گناہوں کی وجہ سے اس کو کڑوا اور کھارا نہیں بنایا اس کا مطلب ہے گناہوں کے اندر خاصیت ہے کہ پانی جو ہے کڑوا ہو سکتا ہے کون سا گنا ٹی وی کا گنا داڑھی کو شیو کرنے کا گنا ناچنے کا گنا گانے کا گنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں میں بھیجے اس لیے گیا ہوں تاکہ گانے کے حالات کو توڑ دوں اور آج ملی نغموں کے ساتھ گانے بج رہے ہیں تو سکون کیسے ملے گا سکون مل سکتا ہے اجتماعی توبہ تو ہے ہی انفرادی بھی کرنی ہوگی ہمیں یہیں بیٹھ کے سچے دل سے توبہ کر لیں کہ آج کے بعد سے میرے گھر میں سانگز نہیں چلیں گے میرے موبائل میں سانگز اور گانے نہیں چلیں گے مگر بیوی بچوں کو محبت سے سمجھائیں گے ایسے نہیں کہ ہٹاؤ ابھی ہٹاؤ یہ ایسے ایسے تبلیغ نہیں ہوتی گھر کے اندر تبلیغ کا طریقہ الگ ہے بیان کا طریقہ الگ ہے گھر کے اندر محبت کے ساتھ فضائل اعمال کی تبلیغ کریں صحابہ کرام کے واقعات سنائیں کیسے کیسے واقعات رکھیں صحابہ کرام نے کیسی کیسی قربانیاں دیں فضائل نماز بیوی کو پڑھ کے سنائیں تاکہ بیوی کے اندر بھی کچھ نماز کا غم پیدا ہو اور دوسروں کو بھی تبلیغ کرنی ہے گھر کے اندر بھی دین کا ماحول بنانا ہے انفسا کم واہلی کم نہارا اپنے آپ کو گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ گھروں میں ٹیلی ویژن چلے گا تو کیسے اللہ کی رحمت آئے گی سیدھی سیدھی بات ہے اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جب ٹیلی ویژن چلے گا رحمت کیسے آئے گی رحمت کا چھتری ہو بارش ہو رہی ہو چھتری لے لیں تو بتائیے بارش کے قطرے آئیں گے رحمت تو اللہ کی برس رہی ہے زبردست برس رہی ہے مگر ہم نے گناہوں کی چھتری لی ہوئی ہے ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے گھروں میں تصویریں لگی ہوئی ہیں شادی کی تصویریں رکھی ہوئی ہیں موویاں رکھی ہوئی ہیں اس کو جلا دینا چاہیے مردانہ نفس پہ حملہ کرنا چاہیے چوڑیاں پہننے سے کام نہیں بنے گا ورنہ ہم لوگ اسی طرح موت آ جائیے ہم لوگ چوڑیاں عورتوں نے چوڑیاں توڑ دی مطلب یہ کہ عورتیں عمل کر کے آگے بڑھی ہیں پردہ کر کے اور ہم لوگ وہیں کے وہیں ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ میں الحمد پورے ہوش میں بیان کر رہا ہوں یہ جوش میں نہیں الحمد اللہ تعالیٰ کا فضل ہے پورے ہوش میں رہ کے وہ کہاں گئی سر صاحب داڑھی کے اوپر اشعار ہیں اللہ تعالیٰ اسی پہ پیار کر لیں اپنی رحمت سے پہلے ناز شریف کے اشعار سناتا ہوں اچھی سی آواز میں <laughs> حضور گنبد خزرا کے بارے میں دل میں نقش خزرہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے سامنے ان کا روزہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے آقا کے سانچے میں ڈھلنا ہر دم سنت پر چلنا آقا یعنی کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم آقا کے سانچے میں ڈھلنا ہر دم سنت پر چلنا خلد بری کا سا رستا کل بھی تھا اور آج بھی ہے حدیث شریف میں آتا ہے من احیا سنتی یہ تو حدیث شریف میں آتا ہے من کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اندا فسادی امت ہی جس وقت امت میں فساد ہوگا فلاح اجرو میاتی شہید اس کو سو شہیدوں کا ثواب ملے گا اس وقت جو سنتوں کو زندہ کرے گا اس وقت جو عورت پردہ کرے گی عورتیں بھی بیان سن رہی الحمد کافی دور دور سے خواتین آئی ہیں جو عورت اس وقت پردہ کرے گی زبردست اس کا یہ جہاد ہے نفس کے خلاف کیونکہ پوری دنیا مذاق اڑاتی ہے اور اے بھائی سو چوہے کھا کے بلی ہس کو چلی یہ کوئی عمر ہے پردہ کرنے کی کون سی عمر آئے گی بھی پردہ کرنے کی پردہ عورت کا زیور ہے میری بہنا تم پردے میں رہنا میری بہنا تم پردے میں رہنا پردے میں عزت ہے سکون ہے عزت کی حفاظت ہے عورت کی یہ حیا حیا عورت کا زیور ہے اور اسلام کا بھی زیور ہے مردوں کا بھی حیا زیور ہے اگر آپ بے پردہ ہو جائیں گی غیر باہر کے نظر باز لوگ آپ کو دیکھیں گے تو جتنے اس کا اس کو دیکھنے والے بھی بھی لانت برسے گی کالی کمی والے کی اور جو عورت دکھا رہی ہے اپنے آپ کو اس پہ بھی لانت برسے گی لان اللہ ناظرہ بل منظور علئی لانا تو ایسے مرد پر جو عورتوں کو دیکھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جن کی نعت پہ ہم لوگ لوگ جھوم رہے ہیں وہی فرما رہے ہیں لانا تو ایسے مرد پر جو دوسروں کی ماں بہن بیٹی کو دیکھتا ہے کس کس ہمت سے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں آپ بتائیے میری میری میری بیوی بیوی بیٹی بیٹی بہن بہن کو کو یا آپ آپ آپ کی کی کی چاہے برقعے میں ہو کوئی دیکھ رہا ہو اور داڑھی والا ہو کے دیکھ رہا ہو تو کیا ہمارا خون کھولے گا کہ نہیں کھولے گا کہ اگر کیوں نہیں ہوگا ہماری حالت تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس لیے کہ جس کی بیوی کو دیکھ رہے ہو بیٹی کو تم دیکھ رہے ہو بہن کو دیکھ رہے ہو کسی کی ماں ہے بیٹی ہے بہن ہے وہ تو ہم نہیں چاہتے کہ ہماری بیٹی کو کوئی دیکھے تو ہم کسی کی بیٹی کو کیوں دیکھیں اگر ٹھیک ہے یہودیوں کی چال رہیں گے ہر طرف عورتوں کو بکھیر دیا انہوں نے آپ کہیں بھی چلے آئے عورتیں ہی عورتیں ہیں تو گھر میں تھوڑی بیٹھنا ہے رہبانیت حرام ہے گھر سے تو مردوں کو نکلنا ہے روٹی کپڑا مکان کے لیے کمانے کے لیے یا تبلیغ کے لیے یا جس جیز بھی شعبے کے لیے مدرسے کے لیے بھی جانا ہے تو گھر سے نکلنا ہوگا ہسپتال جانا ہے تو وہاں نرسیں ہیں ہر جگہ ہی عورتیں ہیں نا ہمیں اپنی نظر بچانی ہے اور جو اللہ والے ہوتے ہیں واسف منظور صاحب کو لے لیجیے تبلیغی جماعت کے تھے خانقاہ کا بھی کام کر رہے تھے تو میں اجازت کے لیے گیا کراچی میں ہوتے تھے بڑے انوارات ماشاء اللہ ان کے چہرے پر اب ان کا انتقال ہو گیا اللہ ان کی مغفرت فرمائے اللہ والے اٹھتے چلے آ رہے ہیں اور ہم ان کی قدر نہیں کرتے ان کی قدر کیا ہے ان کو کھانا کھلا دینا ان کی قدر ہے ان کی تعلیمات پر عمل کرنا وہ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ زیادہ خوش ہوں گے ایک خوشخبری سنا رہا ہوں آپ حضرات کو کہ حضماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے وہ قریب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھ سے وہ قریب ہے جو حیدرآباد میں رہ کے امریکہ میں رہ کے کینیڈا میں رہ کے سنت پہ چلتا ہے اور ایک شخص روزہ مبارک کے قریب رہتا ہے وہ سنت کو ذبح کرتا ہے سنت کے خلاف چلتا ہے تو یہ مجھ سے دور ہے جسم قریب ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہے اور یہاں پہ رہ کے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مرد یا عورت اس وقت زبردست یعنی گناہ سے بچ رہا ہے معاشرے کی پرواہ نہیں کر رہا یا نہیں کر رہی اس کو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہے اور کیا چاہیے مسلمان کو تو حدیث شریف میں کیا آ رہا ہے من احیا سنتی جس نے میری سنت کو زندہ کیا فقط احب بنی اس نے مجھ سے محبت کی اور ومن من احب بنی جس نے مجھ سے محبت کی واہ واہ سبحان اللہ کیا بات ہے کالی کملی والے کی کانا مایا فی جنا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے گا مسواک کی سنت ہے اس میں کوئی مشکل ہے کیا نہیں مسواک ٹہنی <laughs> وہ کون سے نیند کا درخت ہوتا ہے اس کو توڑ کے لائے مسواک کر لی سنت ادا ہوگی ستر گنا ثواب بڑھ گیا ہمارا اس میں کوئی مشکل ہے کپڑے پہننے پہلے سیدھے آستین میں پھر الٹی آستین میں سنت کے مطابق ہو گیا موزے پہننے پہلے سیدھے پیر میں پھر الٹے پیر میں برقع پہننا ہے پہلے سیدھے آستین میں پھر الٹی آستین میں جو چپل اتارنی ہے پہلے الٹے پیر سے اتاریں گے پھر سیدھے پیر سے یہاں تو ہم دکھاوے کے لیے کر لیتے ہیں کیا گھر میں بھی کرتے ہیں اس پر عمل بیت الخلا جائیں گے تو کون سا پیر رکھیں گے الٹا پیر واش روم سے باہر آئیں گے سیدھا پیر پورے دن لیفٹ رائٹ پہ ثواب ملتا رہے گا سنت کا سو سو شہیدوں کا ثواب ملتا رہے گا اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں ان کے یہاں ثواب کی کمی نہیں ہے وہ اور جو سچا عاشق ہوتا ہے نا وہی دیکھتا کہ کیلکولیشن اٹھا کے نہیں کرتا آج مجھے اتنا ثواب ملا آج مجھے اتنا ثواب ملا اتنا ثواب ملا ایسے نہیں اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہے میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں اللہ تعالیٰ پتہ ہے کس سے خوش ہوں گے اے اللہ بس آپ جتنا بھی ثواب دیں اللہ عماء انی اسلو کا رضا کا ولجن مجھے آپ کی رضا چاہیے آپ خوش ہو جائیں میرے لیے یہی سب کچھ ہے ول آپ خوش ہو جائیے اور مجھے جنت عطا فرما دیجیے وہ آپ سفر ہی کا ونار اور اے اللہ آپ مجھے اپنی ناراضگی آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے یا اللہ اللہ کیسے ناراض ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ گانے سننے سے ہے نا مائیوں مہندی میں ناچنے سے اپنی بیٹی کو نچانے سے اور کیا کروں کہنا پڑتا ہے درد دل کے ساتھ کہ موبائل کے اوپر ننگی تصویریں دیکھنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں یہ تو عام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا بچے بچے چھوٹے چھوٹے ماں بہن بیٹیاں اور بڑے بڑے ہو گئے عمر کے مگر یہ انٹرنیٹ کی لانت اور موبائل کے اندر جو انٹرنیٹ لگ گیا ہے اور فری کے پیکج مل رہے ہیں اس کی وجہ سے دیندار گھرانے تباہ ہو رہے ہیں تو سکون کیسے ملے گا سکون تو اترتا ہے دلوں کے اندر مگر جب لڑکی کو دیکھ لیا فیس بک کا اکاؤنٹ دیکھ لیا تو سارا سکون برباد ہو گیا فیس بک کے اوپر تبلیغ بھی جائز نہیں فیس بک کے اوپر بنوئی ڈاؤن کا فتویٰ ہے اور جو ہے دارالعلوم کراچی کا فتویٰ ہے کیونکہ اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا ہے اور ہم کیسے مسلمان ہیں اس پہ مذاق اڑایا گیا اپنا اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے تبلیغ کی نیت سے وہاں اللہ کی حدود کو توڑ کے کوئی تبلیغ کرے گا اس میں اثر ہوگا کیا جس اور جس فیس بک کے اکاؤنٹ پہ بے پردہ عورتیں آ رہی ہیں کوئی پاک باز عورتیں فیس بک کے اکاؤنٹ پر آئیں گی پھر کسی بھی مرد کو انہوں نے ایڈ کر لیا سلمان نے ایڈ کر لیا سائما نے فلاں فلاں نے ایڈ کر لیا اب وہ داڑھی والے کے ساتھ لڑکیوں کی تصویریں بھی لگی ہیں اب جب ہمارا انتقال ہو جائے گا فیس بک کا اکاؤنٹ کھلا رہ گیا کور میں جوتے بھی پڑ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے تو اکاؤنٹ کھولا تھا لڑکیوں کی تصویریں بھی ساتھ ہوئی ہیں اب بتائیے اس کو کیسے اس لیے ڈیلیٹ کر دینا چاہیے اللہ کے لیے فیس بک کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کریں اتنے لوگوں نے ماشاء اللہ ڈیلیٹ کر دیا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے صحابہ کرام نے جو دین پھیلایا سینوں سے سینوں میں منتقل ہوا ہے یہ تبلیغی جماعت جو نکلتی ہے یہ جو رائے میں اجتماع ہوتا ہے پوسٹ لگتے ہیں کیا کوئی بس سینوں سے سینوں میں بات منتقل ہوتی ہے اور کتنے لاکھوں کا مجمع آ جاتا ہے آپ حضرات کچھ ماشاء اللہ وغیرہ بھی کہتے ہیں پوری جان کی بازی لگا رہا ہوں الحمد مگر اللہ جب تک اللہ کا فضل نہ ہو کام نہیں بنتا کتنے ہی کوئی جان کی بازی لگاتے اللہ کا فضل ہو جائے تو تھوڑی سی بات میں بھی اللہ تعالیٰ ہدایت ڈال سکتے ہیں کسی کا دل پھیر سکتے ہیں دل پھیرنا تو اللہ کے ذمے ہے کتنی جان لگا لیں ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے عمل کرنا نہ کرنا دین ہمارا محتاج نہیں ہے ہم دین کے محتاج ہیں سو دفعہ جس کو غرض ہو داڑھی رکھے سو دفعہ جس کو غرض ہو گانوں سے بچے ورنہ نقصان ہی نقصان ہے بے چینی اور پریشانی ہے وہ پریشان نہ ہو اللہ تعالیٰ نے پریشانی کا علاج فرما دیا توبہ کر لے بیٹھے بیٹھے کوئی لمبے چوڑے وظیفے نہیں پڑنے چار شرطوں سے توبہ کر لیجئے اس گنا سے الگ ہو جائیں ارادہ کریں ڈرے مت کسی سے بھلے خاندان والوں سے مت ڈریں خاندان والے بیٹھے ہوئے اور ٹی وی چل رہا ہے گانے چل رہے ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے اٹھ کے چلے آئے ارے بھائی ٹی وی بند کر دو میرے بھائی میں آپ سے ملنے آیا ہوں ٹی وی سے تھوڑی ملنے آیا ہوں اس پہ گانے آ رہے ہیں گندی گندی تصویریں آ رہی ہیں بھائی میں آپ سے ملنے آیا ہوں اس میں پھر مخلوق کو راضی کرنے کی وجہ سے اللہ کو ناراض کر دیں گے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیں گے کیا ہم لوگ شادی میں بیٹھے ہیں ہال میں مووی والا کے مووی بنا رہا ہے اور ہماری ماں بہن بیٹی کی مووی بنا رہا ہے اور گانے چل رہے ہیں بیٹھے ہیں کیوں بیٹھے ہوئے وہاں سے اٹھ جانا چاہیے اللہ کی بغاوت ہو رہی ہے وہاں پہ کھلے عام نافرمانی ہو رہی ہے گانے چل رہے ہیں گانا زنا کا منتر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گانا زنا کا منتر ہے اور چھپ کے چھپ کے ایف ایم چینل پہ موبائل کے گانے سنتے رہتے ہیں شرم بھی نہیں آتی اپنی داڑیاں اپنے اور کیا کہا جائے یاد بھی نہیں آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو موبائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ہیں کے اندر مکہ شریف میں سجدے میں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی ڈالی گئی اور ہماری ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیا وہ رو رہی ہیں کہ میرے کالی کمنی والے کے اوپر اونٹ کی اوجھی ڈالی جا رہی ہے یہ سوچ کے کچھ ہمیں گناہ چھوڑ دینے چاہیے گر لڑکوں نے پتھر مارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اس دین کی تبلیغ کی وجہ سے تو آج مذاق تو اڑایا جاتا ہے تبلیغی جماعت والوں کا یہ اللہ والوں کا خانقاہ والوں کا مدارس والوں کا کتنے ہی اڑا لیں اس میں لکھا ہوا ہے فضائے تبلیغ میں آج خانقاہ والوں پر ہنس لو کل پتا چلے گا گدے پہ سوارتے یا گھوڑے پہ سوارتے اس وقت پتا چلے گا یہ اللہ والے نور کے ممبروں میں بیٹھے ہوں گے اس وقت پتا چلے گا ہماری آنکھیں کھلیں گی جو کیونکہ آپس میں اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے ان کے اندر کوئی بوجھ تھوڑی ہوتا ان کے اندر کوئی کینا تھوڑی ہوتا یہ اللہ کے لیے بیان کر رہے ہوتے ہیں پھر پیسے لے کے بیان تھوڑی کرتے ہیں ہم دنیا میں کسی سے ہی پوچھ لیجیے آپ ہمارے جو سچے مشائف ہیں وہ پیسے لے کے بیان تھوڑی کرتے ہیں کہ پندرہ ہزار دو گے تو ہم کراچی سے آئیں گے ورنہ نہیں آئیں گے اللہ کے لیے آئے ہیں اپنے خرچے پر آئے ہیں اور مفت میں ابھی کتابیں بھی تقسیم ہوں گی اور ماشاء اللہ الحمد اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اس تبلیغی جماعت سے خانقاہ والوں سے مدارس والوں سے ایسے ایسے انقلابات آ رہے ہیں کتنے لوگوں نے داڑھی رکھ لی داڑھی کس وجہ سے رکھی یا تبلیغی جماعت میں جڑے یا کسی عالم کے بیان سنا یا کسی اللہ والے کا بیان سنا داڑھی آ گئی تو یہ بتائیے ہمارے محسن ہوئے کہ نہیں ہوئے آپ بتائیے چار مہینے لگاتے ہیں کتنے لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں کیونکہ ہر وقت مسجد کے ماحول میں رہتے ہیں اب جب داڑھی رکھ لی مرکز میں جڑنا شروع ہوئے پھر اللہ والوں سے ملاقاتیں ہو گئی پھر تو زندگی بدل گئی <laughs> مزہ آنے لگ گیا اللہ کے نام میں بڑا مزہ ہے اللہ اللہ کیڑو سٹھو نالو آئے عاشقوں و جا مینا جام آئے کیونکہ ہم سندھی زبان وہاں سے آ رہے ہیں تو اس کو سندھی بھی مجھے آ گئی ہے تھوڑی بہت <laughs> ساری زبانیں اللہ کی نشانیاں ہیں اور بخیر اگلے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ وہ خان صاحب بھی آئے <laughs> سب زبانیں پٹھان ہو پنجابی ہو پشتو بولنے والا سرائکی والا سب اللہ مسلمان بھائی بھائی ہیں آپس میں ماشاء اللہ اب پاکستان کے بارے میں ایک شعر پڑھتا ہوں <clears throat> بہت پیارا شعر ہے مولانا ظفر احمد مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب انہوں نے بڑی قربانیاں دی رحمۃ اللہ علیہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے پاکستان کے لیے بڑی قربانیاں دیں اس پہ حضرت مولانا شاہین اقبال اثر صاحب دام القاتم عالیہ کا شعر ہے کہ اشعار عالم بھی ہو گئے ماشاء اللہ جن کے خواتین کا اسلام بچوں کے اسلام میں جن کے اشعار آتے ہیں بہت پیارا شعر ہے پاکستان کے بارے میں کون ہے جو مر مٹا اس دولت ایمان پر کون ہے جو کھیل بیٹھا خود ہی اپنی جان پر کس نے واری اپنی ہستی عرض پاکستان پر پوچھئے اس سے جو اس کی خاک میں مدفون ہے ملک کی بنیاد میں علما حق کا خون ہے ملک کی علامہ بنوئی ٹاؤن کے جو مدرسے کے علماء شہید کیے گئے یہ کس وجہ سے شہید کیے ہے اسی دین حق کو پھیلانے کی وجہ سے اس پاکستان کے زمین کے اوپر علماء کرام نے بڑے خون بہائے ہیں یہ اللہ علماء کرام کا احسان ہے ہم لوگ کہ اس پاکستان جو بچا ہوا ہے انہی علماء کرام مدارس اور ہمارے نیک دوستوں کی وجہ سے بچا ہوا ہے جو اس دین, دین پر عمل کر رہے ہیں اور جو ملک کا دشمن ہے وہ اصل ملک کا دشمن نہیں ہے اسلام کا دشمن ہے پاکستان کا دشمن پاکستان سے محبت کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے اس وقت اب سنیے گا ملک اسلامی کے قلعے میں ہر ایک معمون ہے ملک کا بدخواہ تو سودائی ہے مجنون ہے ملک کا دشمن جو ہے بدبخت ہے ملعون ہے ملک کی مٹی میرے اسلاف کی مرہون ہے ملک کی بنیاد میں علمائے خون خون ہے ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے یہ مظاہروں سے پرچہ چھپا ہے ماشاءاللہ نو نمبر مدرسے سے اور ہم لوگ بھی یہ پرچہ لے کر آئے آپ حضرات لے لیجیے گا اس میں لکھا ہوا ہے اسلامی سلطنت کی تعریف یہ ہے کہ جس ملک کا حکمران مسلمان ہو اور وہ اسلامی قانون نافذ کرنے کی قدرت رکھتا ہو چاہے وہ کتنا ہی گنہگار ہو تو وہ ملک اسلامی قانون کے مطابق اسلامی ملک اور اسلامی مملکت ہے الحمد ہمارا پاکستان ملک اسلامی مملکت ہے اللہ کا شکر ہے اتنے کھل کے جو دین کا کام ہو رہا ہے یہ کسی اور ملک میں دنیا میں کہیں نہیں ہو رہا نہ سعودی عرب میں نہ دبئی ہے کہیں بھی اتنا کھل کے نہیں ہو رہا سب جگہ پابندیاں ہیں پھر فرماتے ہیں چاہے وہ مسلمان فرما روا مسلمان امیر المومنین یا سلطان بڑی حکومتوں سے ڈر کر یا اپنے ملک کی بغاوتوں سے ڈر کر یا اپنے ایمانی کمزوری یا بشری کمزوری کی وجہ سے اسلامی قانون نافذ نہ کرتا ہو لیکن اس کو اسلامی قانون نافذ کرنے کی قدرت ہو قدرت ہے اسی قدرت کی بنا پر وہ مل وہ مملکت اور سلطنت شریعت کی روح سے اسلامی سلطنت کہلائے گی اور مفتی تقی اسماعیل صاحب جامع فرما رہے ہیں اس منظر کو دیکھنے والے بہت بہت کم لوگ ہیں لیکن ہمیں وہ مناظر آج بھی یاد ہیں علامہ مولانا مفتی تقی صاحب عالیہ وہ کہ جب ہندوستان کی فضاؤں میں یہ نعرے گونجا کرتے تھے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ان نعروں اور عزائم میں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی اور یہ ملک اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمایا آج اعتراض کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں مہنگائی ہے لیکن اگر آپ دوسرے ممالک سے اس کا جائزہ لیں تو الحمد پاکستان آج بھی سستا ترین ملک ہے ساتھ ہی تحریر اور تقریر کی آزادی پاکستان کے علاوہ کسی ملک میں نہیں ہے کہ آدمی اپنا اظہار پھر زمین کر سکے پاکستان سے باہر اتنی پابندیاں ہیں کہ لو لوگوں کے گلے بند ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے چنانچہ اس پاکستان کی نعمت کی قدر کرو اس نعمت کو نعمت سمجھو اور اس نعمت کی قدر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں آزادی دی ہمیں شریع شریعت کے مطابق رہیں علماء سے پوچھ پوچھ کے چلیں اللہ والوں کی قدر کریں تبلیغ جماعت والوں کی قدر کریں ان مشائق کی قدر کریں ان علماء کرام کی قدر کریں ان سے بدتمیزی مت کریں ورنہ یہ نعمت چھین لی جائے گی یہ بہت بڑی نعمت ہے یہ علماء کرام یہ مشائق آج کہاں رہی اللہ والوں کی قدر آج تو ٹی وی والوں کی قدر رہی ہے یہ علماء کرام کو ہم سمجھتے ہیں بالکل کنڈم ہے کیوں کنڈم ہے ان کی وجہ سے تو ہمارا اسلام بچا ہوا ہے ایمان بچا ہوا ہے تھوڑا بہت جو دین کی رمک ہے جو ایمان بچا ہوا ہے ہمارے سینے میں جو لا الہ الا اللہ ہے یہ علماء کرام کی قربانیاں کی وجہ سے تو ہے اور آج انہیں پہ ہم لوگ اعتراض کرتے ہیں کیسے کیسے بےچارے یہ لوگ بھی انجینئر ڈاکٹر بن سکتے تھے میں انہوں نے مدرسوں کا رخ لیا انہوں نے تاکہ اور کیسے کیسے قربانیاں دے کے سوکھی ہوئی روٹیاں کھا کر مدرسوں میں دیکھے تو صحیح آپ ذرا کیا حالات ہیں اور پھر اسلام کو لوگوں کو مسائل بتا رہے ہیں ماشاء اللہ اور کسی کے آگے سچے اللہ والے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے وہ لوگ وہ راضی رہتے ہیں جو ان کو مل رہا ہے اللہ سے راضی ہیں وہ لوگ اور پھر ہم اس کی یہ قدر کریں اور یہ ایک بات عرض کر دوں یاد رکھیے گا یہ صرف داڑھی والوں کا کام نہیں ہے دین پہ چلنا سب کو دین پہ چلنا ضروری ہے شکریہ یہ ہے ہم کہیں بھی جائیں آپ بولیں گے ہم جاب پہ جاتے ہیں وہاں تو پینٹ شرٹ ضروری ہے وہاں تو لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں وہاں تو آٹھ نمبر میں تو لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے ماحول ہی خراب ہو گیا ہے ہم کیا کریں گے ہم ہمت کر کے داڑھی رکھ کر ٹخنے کھول کر نظر بچا کے رہیں گے لڑکی آ گئی نظر جھکا کے یہ تصویر نہ بنائیں ہاں تصویر بنانا حرام ہے ریکارڈ کر سکتے ہیں تصویریں کھنچوانا موویاں بنوانا حرام ہے کیا حاجی عبد الوہاب صاحب تصویر کھنچواتے ہیں سختی سے منع کر دیتے ہیں بالکل تصویریں ڈیلیٹ کر دینی چاہیے میرے شیخ بھی تصویریں نہیں کھنچواتے جو کھنچواتے ہیں ان سے پوچھیے ہمارے بزرگوں نے تصویریں نہیں بنائی ہیں جہاں تصویریں ہوتی ہیں وہ اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی آتے ہیں کوئی فائدہ نہیں تصویریں کھنچوانے سے کوئی بھی فائدہ ذرہ برابر فائدہ نہیں بلکہ الٹا نقصان ہے اگر میری تصویر بنائی گئی اور لڑکی نے دیکھی کسی عورت نے جائز نہیں حرام ہے سن لیجیے کیونکہ عورتیں بھی سن رہی ہیں عورتوں کو بڑا شوق ہو گیا ہے کہ ملاؤں کی تقریریں ویڈیو والی سن رہی ہیں اور ویڈیو والی ناطے ہیں سنیے بات سنیے جوشیری پورے ہوش میں حدیث شریف کے حوالے کے ساتھ ہمارے علماء کرام بات حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نابینا صاحبی ہیں نابینا صاحبی دیکھ بھی اسی سال کے بزرگ عالم صاحبی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوتے ہیں ہماری دو مائیں ان میں سلمان رضی اللہ تعالیٰ محمون رضی اللہ تعالیٰ بیٹھی تشریف فرما ہوتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تجیبہ پردہ کر لو ہماری مایا عرض کرتی ہیں علیہ سا ہوا آما یا رسول اللہ وہ تو ہمیں دیکھ نہیں رہے فرمایا افا آمیا وانی الس تما ان تما تو تم تو انہیں دیکھ رہی ہو یعنی عورت ہماری ماؤں کو منع فرما دیا ازواج مترات کو نابینا صحابی کو بھی مت دیکھو تو بتائیے عورت تو کیسے جائز ہوگا ویڈیو والی ناطے پہ علماء کرام کو دیکھنا اور ان کی نعت شریف سننا اگر اس پہ دل آ گیا تو پھر بتائیے آپ عورت کے لیے حکم ہے کہ نظر جھکائے وہ اپنی کل ابصارهن میناتی یا فروج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والی عورتوں سے فرما دے اپنی نظروں کو جھکا لیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں یہ عورتوں کے لیے حکم ہو رہا ہے اس لیے عورت کو جائز نہیں جن جن خواتین نے ویڈیو والی نعتیں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں اور ویڈیو والے بیانات رکھے ہوئے ہیں سچی توبہ کریں اور مت دیکھیں ان کو ان علماء کرام کی تقریریں سنیں آپ جو سچے اللہ والے ہیں ان کی تقریریں سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں درد دل سے کیا کہہ رہے ہیں وہ لوگ کہ نقاب کروں شریف پردہ کروں شوہر کا خیال رکھوں ڈیزائن والا برقع مت پہنو جھوٹ مت بولو غیبت مت کرو یہی تو چیزیں اس سے دل میں نور آتا ہے اب یہ سب چیزیں مشکل ہیں اس لیے فضائل تبلیغ میں بھی لکھا ہوا ہے یا مع الزین اے ایمان والو تقوی اختیار کرو یعنی اللہ سے ڈرو یہ تصویریں مت کھچواؤ نہ بنواؤ کوئی فائدہ نہیں اگر ہم بچ گئے ہماری اولاد تباہ ہوگی اس کی وجہ سے ہماری اولاد تباہ ہو رہی ہے دیکھ رہے ہیں آپ چھوٹے چھوٹے لڑکے ایک دوسرے کی تصویریں بنا رہے ہیں اور میموری کارڈ میں تصویروں کے ساتھ ننگی تصویریں ایڈ کر کے دے رہے ہیں اور پھر آگے آگے پھیلتی چلی آ رہی ہیں کتنا پھیل رہا ہے فحاشی عام ہو گئی کہ نہیں ہو گئی اس سے ڈرنا چاہیے اپنی بھی فکر کریں اپنی اولاد کی بھی فکر کریں بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے قرب قیامت ہے فتنے ایسے برسنا ہے کہ بتا نہیں سکتا میں اس وقت فتنوں کا علاج کیا ہے سچی توبہ کریں اور کسی سچے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھیں اس سے ایمان کی بیٹری چارج رہے گی ان پہ اعتراض نہیں کریں کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ اللہ والے نور بصیرت سے تقریر کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی عظمتیں ہوتی ہیں کچھ باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تو مفتیان کرام سے جا کے پوچھ لیجئے کہ ایسی بات کہی گئی ہے صحیح ہے کہ نہیں آپ ان سے جا کے پوچھ لیجئے علماء کرام تو ہماری آنکھوں کے تاج ہے نا اس لیے کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کیونکہ ایک انگور کا کیڑا انگور کھانے چلا میرے شیخ یہ مثال دیتے تھے <laughs> انگور کھانے چلا تو انگور کے پتے بھی عاشق ہو گیا انگور نہیں چوس سکا تو آج ہمارا یہی حال ہے ہم لوگ اللہ کی محبت میں آگے بڑھنا چاہ رہے تھے یہ دنیا کی رنگینیوں کے عاشق ہوگا یہ فیس بک اور یوٹیوب اور یہ کیمرے والے موبائل اور یہ انٹرنیٹ کی رنگینیاں اور دنیا کے پیسے ڈالر ریال درہم کی وجہ سے دبئی جاتے ہیں اور سعودی عرب جاتے ہیں داڑیاں کٹوا دیتے ہیں یہاں تو بڑی بڑی داڑیاں رکھی ہوئی تھیں اب سب بھول گئے وہاں جتنے بھی بیانات کیے سب بھول گئے صرف چند ریالوں کی وجہ سے دنیا سے جن مومن دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جہنم ہے یہ مومن کے لیے جو ہے قید خانہ ہے کافر کے لیے یہ جنت ہے دنیا و جنت الکافر کافر کے لیے جنت ہے تو وہ لوگ تو مزے کریں گے اس دنیا کے اندر اس لیے آپ حضرات سن رہے ہیں اللہ تعالی فضل فرمائے ہم سب کو اکلے ایک غصے کی بات چل رہی تھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو غصہ آئے اور غصے کو نافذ کر دے تو حدیث شریف میں آتا ہے غصہ ایمان کو ایسے کڑوا کر دیتا ہے جیسے ایلوا شہد کو غصہ ایمان کو ایسے کڑوا کر دیتا ہے جیسے ایلوا شہد کو کڑوا کر دیتا ہے ایلوا ایک ایسی دوائی ہوتی ہے کہ اگر اس کو یہاں سے کوٹا جا رہا ہو تو وہ دور تک بدبو آئے گی اس کی وجہ سے تو اگر غصہ کر دیا ہم نے بیوی پر بچوں پر ایمان ہمارا کڑوا ہو گیا معافی مانگے بیوی سے معافی مانگنے میں شرمانا نہیں چاہیے اللہ کی بندی ہے پہلے اللہ کی بندی ہے اس کے بعد ہماری بیوی ہے ہماری بیٹی رخصت ہو کے جائے اور داماد اس کو ستائے تو کتنا دکھ ہوگا ایک بات اور رس کر دیتا ہوں تفصیل کا موقع نہیں ہے اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیا وہ ان کی شادی ان کا نکاح ہوا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو حد علی رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی کہ فاطمہ اے علی تم دوسری شادی مت کرنا کیونکہ دوسری شادی کرنے سے فاطمہ کو تکلیف ہوگی فاطمہ کو تکلیف ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے مطلب صرف یہ بتانا ہے دوسری شادی جب کر سکتے ہیں جب عدل کر سکیں اور آج کل دوسری شادی کی اکثر وجہ یہی ہے کہ اپنی بیوی سے دل بھر گیا اس, کی اور اس کی پٹائی کی غصہ کی اچھی نہیں لگتی اب کیونکہ فیس بک پہ لڑکیاں دیکھی کارٹون دیکھے فلمیں دیکھی ڈرامے دیکھے اخبار میں دیکھا لڑکیوں کو کوئی پسند آ گئی کمر کم عمر والی سے شادی کر لی شادی کرنی ہے تو بیوہ سے کریں نا چار بچوں والی بوڑھی اور عورت سے شادی کریں جوان سے کیوں کرتے ہیں اس کی وجہ بد نظری ہی ہے اب عزل کر سکتے ہیں کیا ہم لوگ وہ آپ سے پوچھیں میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ بد نظری کی وجہ سے لوگ دوسری شادی کر لی پھر تیسری شادی کر لی اور پہلی پہلی بیوی پہ ظلم ہو رہا ہے ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ہوگا آپ بتائیے ہماری بیٹی رخصت ہو کے کہیں جائے اتنے نازوں سے پالنے کے بعد رخصت کیا اور شوہر نے بڑی تیر مارا کچھ بچے ہو گئے اس کے بعد دوسری لڑکی پسند آ گئی بد نظری کی وجہ سے آپ دارالفتہ چلے آئیے اس فقیر کا تو تعلق الحمد للہ اللہ سے رہتا ہے اکثر کیسز اور میرے پاس بھی اور میرے شیخ کے پاس جو ای میلز اور خط اور میسج اور فون آ رہے ہیں وہ یہی مزہ ہے کہ داڑھی والے ہیں شعبوں میں جڑے ہوئے ہیں مگر بیوی ان کی پریشان ہے اس کی وجہ ہے کہ نہیں کرواتے اور دوسری شادی کے چکر میں کیوں کیونکہ سالی سے عشق ہو گیا بھابھی سے عشق ہو گیا جبھی میں نام احرام ہے حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوہر کے بھائی کے بارے میں کیا حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کا بھائی تو موت ہے موت جیسے تم موت سے ڈرتی ہو ویسے شوہر کے بھائی سے ڈرو تو بھابھی بھی موت ہو گئی کہ نہیں بھابھی نہ محرم ہے اس سے پردہ ہے بیوی بی کی بہن سالی سے بھی پردہ ہے بولتے ہیں سالی آدھی گھر والی <laughs> خالہ ذات خالہ کی لڑکیاں تایا کی لڑکیاں چچا کی لڑکیاں ماموں کی لڑکیاں ان سے پردہ ہے یہ مت بتائیے کہ مولویوں کی باتیں ہیں یہ شریعت کی بات ہے عمل نہیں ہوتا یا اللہ میں گنہگار ہوں واقعی میں بھابھی کو دیکھتا ہوں گندی نظر سے گندی نظر ہو یا اچھی نظر ہو اچھی نظر سے بھی نہیں دیکھنا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا دیور تو موت ہے تو بھابھی بھی موت ہو گئی کہ نہیں عورتیں کیسے پردہ کریں گی بڑا دوپٹہ لے لیں چار بھائی رہتے ہیں اب ایک ہی بھائی کی شادی ہوئی ہے چلیں دو بھائی کی ہو گئی ہم باقی دو بھائی ہیں تو کیا کرے گی گھونگٹ لے کے گھونگٹ نکال کے گھر کے کام کاج کرتی رہے دیور کے ساتھ تنہائی نہ ہو خوش گپیاں نہ ہوں اور جو ہے اپنے کام کاج کرتی رہے اور اس کے ساتھ تنہائی نہ ہو اور اگر وہ فری ہونے کی کوشش کرے تو فوراً اپنے کمرے میں چلے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دیور موت ہے ایک ہی گھر میں رہ کے ہی بچ سکتے ہیں جب میری اس طرح ایک بیان ہوا ایک صاحب نے کہا میرا گھر تو بڑا چھوٹا ہے صرف تین کمروں کا گھر ہے دو بھائی رہتے ہیں کیسے بچیں گے طریقہ ہے انسان مشورہ کرے کبھی تو کیونکہ طریقے جو ہیں ممبر پہ نہیں بتائے جاتے کبھی بتا دیے جاتے ہیں ممبر پہ اللہ کی محبت کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات مسائل اور حدیث شریف سنا دی جاتی ہے طریقے پہ مشائق سے پوچھے جاتے ہیں آپ بتائیے میں موٹر سائیکل چلاتا ہوں کیسے نظر بچاؤں میرا تو کام ہی ایسی جگہ پہ جہاں لڑکیاں لڑکیاں ہوتی ہیں آپ بتائیے میں کیسے نظر بچاؤں اس کی فکر کرنی چاہیے کیونکہ یہ فرض ہے نظر بچانا فرض ہے اس کو سغیرہ گنا مت سمجھیے کبیرہ گناہ ہے حدیث شریف میں آتا ہے جو سغیرہ گنا روزانہ کیا جائے کبیرہ بن جاتا ہے اب روزانہ لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں تو دل میں سیاہی آ گئی ہے اب احساس بھی نہیں ہو رہا چالیس دن ذرا نظر جھکا کے تو دیکھیں چلے پندرہ دن ارادہ کر لیں کہ پندرہ دن تک میں ایک نظر بھی خراب نہیں کروں گا پھر دیکھیے ایک نظر خراب ہوتی ہے دل کا کیا حال ہوتا ہے کیونکہ لڑکیوں کو دیکھ دیکھ کے دل سیاہ ہو گیا ہے اس لیے اب احساس بھی نہیں ہوتا پھر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کیوں ہر وقت مولوی صاحب ڈنڈے لے کے دوڑاتے ہیں کہ بند نظری چھوڑ دو حضرت والا فرماتے ہیں ڈنڈے لے کے نہیں دوڑاتے وہ درد دلی سے عرض کر رہے ہوتے ہیں یہ گھڑی صحیح ہے بھائی یہاں کتنے بجے نماز ہے اچھا آپ حضرات کو ناز شریف بھی سنا دیتا ہوں ناز شریف ذرا ٹھنڈی ہوتی ہے نا <laughs> اللہ کی رحمت برستی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا جب تذکرہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے گی صلی علی حبیبنا صلی علی محمد اللهم صلی علی شفینا صلی علی محمد فدا دش پہ خاک شہر مدینہ مدینہ اللہ والوں کی تذکرے سے رحمت برستی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر جب ذکر کیا جائے گا تو بہت زیادہ رحمتیں برسیں گی مبارک تجھے ہو اے عرض مدینہ نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پاس جب سید دو جہاں ہے تیرے پاس جب سید دو جہاں ہے نہ کیوں رش کے افلاق ہو پھر مدینہ نہ کیوں رش کے افلاق ہو پھر مدینہ تیرے سبز گنبد پہ عالم فدا ہے تیرے سبز گنبد پہ عالم فدا ہے فلک جیسے چومے زمین مدینہ فلک جیسے چومے زمین مدینہ ماشاءاللہ کہہ سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا تذکرہ ہو رہا ہے امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے جو مٹی ٹچ ہو رہی ہے وہ بیت اللہ سے بھی افضل ہے لوہو کرسی سے بھی افضل ہے عرش اعظم سے بھی افضل ہے جو مٹی ٹچ ہو رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے ایک بات یاد آ رہی ہے بتا دیتا ہوں داڑھی کو یا پھر بالوں کو کالا خزاب نہیں لگانا چاہیے بیوی کہتی ہے آپ بوڑھے لگ رہے ہیں تو براؤن کلر لگا لیجئے کالا مت لگائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کالا خزاب لگائے گا قیامت کے اس کا منہ کالا کر دیا جائے گا آپ بتائیے عذاب سے ڈرنا چاہیے کہ نہیں کالی کمنی والی یہ باتیں حق ہیں کہ نہیں ہیں تو بس چھوڑ دیجیے اور اور اگر سفید ہی رہنے دیں گے تو تو جو ہے اس پہ بہت سارے فضائل ہیں اللہ تعالیٰ سفید داڑھی والوں کو عذاب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے سفید بال بزرگی کی علامت ہیں اس لیے کالے نہیں کرنے چاہیے اب تو کھیتی پک گئی ہے اب زبردستی کیوں اس کو کالا کرتے ہیں حضرت والا فرماتے تھے اپریل کی بہار نہ ہوگی اگست میں پہلا شعر کیا ہے اس کا <laughs> یاد ہے مصروف ہیں جناب کس بندوبست میں مصروف ہیں جناب کس بندوبست میں اپریل کی بہار نہ ہوگی اگست میں <laughs> اب کٹائی کا وقت آ گیا ہے سفید یہ سفید بزرگی آ گئی ابراہیم علیہ السلام کا سب سے پہلے بال سفید ہوا تھا سفید ایک داڑھی کا بال پریشان ہوگا یہ کیا ہے فرمایا یہ مومن کی عزت ہے وقار ہے اس لیے جس کے سفید آ گئے بال تو وہ اب ماشاءاللہ اللہ دادا بننے والا ہے نانی بن گئی ہیں نانا بننے والے بن گئے ہیں یا بن چکے ہیں یا کچھ لوگ پر نانا بھی ہو گئے کچھ پر دادا بھی ہو گئے ماشاءاللہ تو اب تو فکر کرنی چاہیے آخرت ہی اچھا جو لوگ بوڑھے ہو گئے ہیں تو وہ اللہ کے خوف کا جو ہے بالکل مشاہدہ مت کریں بلکہ اللہ کی رحمت کا آسرا رکھیں انشاءاللہ کہ اللہ تعالی بخش دیں گے وہ جو ہے زیادہ خوف کے چکر میں مت رہیں <laughs> اب کیونکہ کٹائی کا وقت آ گیا ہے نا جانے کا وقت تو اس لیے وہ زیادہ خوف میں مت رہیں بلکہ اللہ کی رحمت کا مشاہدہ کریں انشاءاللہ اللہ مجھے بخش دے گا ورنہ پریشان ہو جائے گا ڈپریشن کے مریض ہو جائیں گے انشاءاللہ اتنی عمر اللہ نے دی کسی نہ کسی ادا پہ اللہ کو پیار آ جائے گا اللہ بخش دیں گے ایک جسم بیچنے والی عورت نے کتے کو پانی پلا دیا بخاری شریف میں آتا ہے اللہ نے اس کی بخشش کر دی دوپٹہ اٹھایا کنویں میں ڈالا اس وقت کی جسم بیچنے والی عورتیں بھی دوپٹہ پہنا کرتی تھی اور آج کل کی ہماری ماں بہن بیٹی کا کیا حال ہے دوپٹہ اٹھایا کنویں سے پانی نکالا کتے کے بچے کو پانی پلا دیا اللہ نے اس کی بخشش فرما دی دیکھیے اللہ بڑے کریم ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر کریم ہونے کا یہ فائدہ تھوڑی ہے کہ ہم ڈٹائی کے ساتھ انٹرنیٹ پہ تصویریں دیکھیں <laughs> ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے یہ خوف نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرشتے بیٹھے ہوئے سیدھے ہاتھ پہ فرشتے الٹے ہاتھ پہ فرشتے بیٹھے ہوئے یہ زمین گواہ بن رہی ہے یہ الیوم نختم افواہیم زمین زبان سیل کر دی جائے گی وہ تشہد و اور اور جو ہے یہ ہاتھ گواہی دیں گے پیر گواہی دیں گے کہ اس نے انٹرنیٹ کی سائٹس پہ گیا تھا چیٹنگ کی تھی لڑکیوں سے اس وقت ہم کچھ جواب دے سکیں گے جیسے زبان بول رہی ہے اس طرح ہاتھ بھی بولے گا اس طرح پیر بھی بولیں گے یہ بہت پیارے ٹھنڈے اشعار ہیں ٹھنڈے والے <laughs> تیرا ذرہ ذرہ نشان نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مدینہ شریف کا ذرہ ذرہ مدینہ شریف کی جو پہلی صف ہے نا وہ ازواج متحرات کے گھر تھے اور جو اصحاب صفا کا چبوترا ہے وہاں صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے تیرا ذرہ ذرہ نشان نبی ہے فدا تجھے پہ میں خاک شہر مدینہ اوحد کے یہ دامن میں خون شہیدا اوحد کے یہ دامن میں خون شہیدا سبق دے رہا ہے وفائے مدینہ سبق دے رہا ہے وفائے مدینہ اوہد کے دامن میں ستر شہدا نے جانے پیش کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس دین کے اوپر آج ہم سے اپنے گال فدا نہیں ہوتے اپنی آنکھیں فدا نہیں ہوتی گھر سے ٹیلی ویژن کا جنازہ نہیں نکل کرتا ذرا ان کے جنازے ذہن میں لے کر آئیں خود بخود ٹی وی کا جنازہ نکل جائے گا نشانی ہے اسلام کی عظمتوں کی نشانی ہے اسلام کی عظمتوں کی صحابہ کے قدموں سے خاک مدینہ صحابہ کے قدموں سے خاک مدینہ جنید جمشید اللہ کی قبر کو نور سے بڑھ دے جو گانے گاتے تھے پھر توبہ کر لی ناطے پڑھنے لگے تو وہ انہوں نے یہ والے اشعار میرے شیخ کے پاس آگے پڑھے ماشاء اللہ کیونکہ وہ پہلے تو یلو کلر کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی انہوں نے یلو والی یلو والی ذرا اٹریکٹفل ہوتی ہے <laughs> ذرا نظر آتی ہے حضرت فرمایا بھائی ان کو سفید ٹوپی دو پھر حضرت ان کو سفید ٹوپی پہنائی <laughs> حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ پسند تھا نا اور آخری شعر ہے <clears throat> وفاداریوں پر صحابہ کی اختر وفاداریوں پر صحابہ کی اختر ہے تاریخ روشن یہ شہر مدینہ ہے تاریخ روشن یہ شہر مدینہ سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈ کرتے ہو سکون جہاں ہے نظام مدینہ سکون جہاں ہے نظام مدینہ میں آپ سے واللہ قسم کھا کے عرض کر رہا ہوں اگر جتنے مزے ہم لوگ کر رہے ہیں گناہوں کے واپس آنا یہیں پر ہے آنا اللہ والوں کے پاس ہی پڑے گا آخر میں کیونکہ جب کینسر ہوتا ہے اس کو راہ پھر رفع یزگا میں اپنی طرف اشارہ نہیں کر رہا اپنے اللہ والوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں حدیث میں آتا ہے تم سکھ میں اللہ کو یاد رکھو دکھ میں اللہ تمہیں یاد رکھے گا سکھ میں جب خوب کھانے جا رہے ہیں پیٹ کے اندر مرغے جا رہے ہیں <laughs> بکرے جا رہے ہیں قربانی کا زمانہ آ رہا ہے نا گوشت جا رہا ہے اس وقت جب گوشت جاتا ہے تو ہلچل مچتی ہے دل چاہتا ہے کچھ مستیاں کرنے کا حرام <laughs> کچھ جائز مستیاں بھی اللہ کی محبت کی ہوتی ہیں جیسے اللہ کے نام کا مزہ ہے شیخ العدیز نے فضائل ذکر میں لکھا ہے کچھ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں ان کے منہ میں اللہ کے نام کی شکر سے مٹھاس پیدا ہوتی ہے ایسے بھی اللہ والے گزرے ہیں ماں رومی رحمت اللہ فرماتے جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو میرا بال بال شہد کا ذریعہ ہو جاتا ہے یہ اللہ کی محبت کی مستیاں ہیں اور ایک وہ ٹی وی والی مستیاں فیس بک یو ٹیوب والی انٹرنیٹ والی لڑکیوں لڑکوں والی جس سے کپڑے خراب ہوتے ہیں جس سے حکیموں کے پاس بھاگنا پڑتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور جوتے بھی الگ پڑتے ہیں نانا الگ جوتے مارتے ہیں دادا الگ جوتے اور بے عزتی الگ ہوتی ہے کتنے لوگ پکڑے گئے گناہ کے اندر ان کے جوتے لگ رہے تھے گلی کے اندر بالکل تازہ واقعہ یہ ایک لڑکے کے اس میں کوئی مبتلا تھا وہ گندا کام کر رہا تھا تو باہر نکل کے سب لوگ اس کے جوتے مارے مارو سالے کو مارو کمینے کو گالیاں گالیاں پڑ رہی ہیں اور اللہ والا بننے میں اللہ والا بننے میں کیا ملے گا عزتیں ملیں گی ان کرمکم گرم اکم ان اللہ حدیث میں آتا ہے تم تقوا سے رہو اللہ تمہیں عزت ادا فرمائے گا اور چاہیے نا لا يحتسب ایسی جگہ سے رسک ملے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا اور مین یاسرا جو تقوا سے رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام آسان فرما دیں گے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے سارے کام خود بخود آٹومیٹک آسان ہوتے چلے جائیں گے اگر کوئی مشکل آ رہی ہے تو دیکھنا چاہیے فجر کی نماز قضا ہو رہی ہے ہماری کہیں سود پہ کوئی اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے ہمارا کہیں بے پردگی ہو رہی ہے کہیں آنکھوں نے بد نظری کی ہے کہیں زبان نے غیبت کی ہے کہیں ہمارے گھروں میں ٹیلی ویژن چل رہا ہے اس وجہ سے اللہ کے ہمیں پریشانی آ رہی ہے توبہ کر لیجئے چار شرطوں کے ساتھ دوبارہ بتاتا ہوں اس گنا سے الگ ہو جائیں دل میں ندامت ہو پکا ارادہ کرے گنا نہیں کرنا چوتھی شرط ہے یہ بہت ضروری ہے اکثر داڑھی والے سے غافل ہیں کہ چوتھی شرط پہ عمل نہیں کرتے جس کا حق مارا ہے نا وہ ادا کرنا پڑے گا وہ صرف تو آنسو بہانے سے نہیں ہوگا وہ یاد رکھیے گا جس کا قرض لیا ہوا ہے قرض واپس کرنا پڑے گا مالی معاملات میں معافی نہیں ہے بھائی یہ بہت خطرناک ہے مجھے بھی اللہ توفیق ادا فرمائے ہم سب کو جس بھی دین کے شعبے میں جڑے ہوئے ہم لوگ پیسے لے کے بھاگنا نہیں ہے ان کے قرضہ واپس کریں ورنہ اس کے سے مسئلہ پوچھیں بھائی میں تو بہت پریشان ہوں اتنے لاکھ کا قرضہ میرے اوپر ہے اس کے پاس جائیں اس سے معافی مانگیں ورنہ قیامت کے شہید ہونے کے بعد بھی یہ گنا قرض کا معاف نہیں ہوتا ہے قرض لینے کی ضرورت کیوں پڑی کیونکہ اپنے جو ہے خرچے بڑھا لیے مجھے عید پہ ضروری نیا جوڑا چاہیے ضروری مجھے ایسا موبائل چاہیے پھر بینک سے لون لیتے ہیں گھر بنوا رہے ہیں لون کے اوپر اور پھر پھر بعد میں تڑپتے رہتے ہیں پھر بینک والے جب آ کے پریشان کرتے ہیں دبئی میں کتنے لوگ لاک میں چلے جاتے ہیں اس وجہ سے بینک سے لون لے لیا بھائی دربا صحیح نہیں ہے کیا ایک کمرے کا کافی نہیں ہے کیا ایک کمرے کا کافی ہے کہ نہیں ہے بتاؤ <laughs> ایک کافی ہے بس خرچے کم کرنا ہمارے اختیار میں ہے خرچے بڑھانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے جتنے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اسی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما سکتے ہیں برکت کے معنی کیا ہے قلیل کثیر النفع اب دیکھیے جو اللہ کے رستے میں نکلتے ہیں جو دین پہ چلتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تھوڑی سے پیسے میں برکت دے رہے ہوتے ہیں اور کتنا سکون ہوتا ہے ان کے چہروں پہ کیوں کیونکہ اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انسان ہے گر بھی سکتا ہے ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے اب آخر میں نظر کی بات اور ایک پردے کی بات سنا کے بس ختم کرتا ہوں پہلے پردے کی بات عورت کے لیے حکم ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک اپنے آپ کو چھپا لے برقع پہنے نقاب کریں اور ڈیزائن والا برقع نہ ہو سادہ برقع ہو ٹائٹ برقع نہ ہو ضروری یہ برقع کالا ہی ہو کسی بھی رنگ کا برقع ہو سکتا ہے وہاں سادہ ہو اور برقع نہیں ہے بہت غریب عورت ہے چادر خرید لے عزت بچانے کے لیے چادر تو کم از کم خریدنی چاہیے بھلے اس کے لیے بھلے اس کے لیے کسی سے تھوڑے پیسے ادھار لے لیں بعد میں دے دیجیے ریشم گلی سے آٹھ نمبر سے چادر ملتی ہے حیدرآباد کی چادریں مشہور ہیں <laughs> وہاں سے چادر لے لیں بڑی چادر لے لیں اور پھر جب نکلنا ہو باہر اپنے محرم کے ساتھ بھائی بیٹا شوہر کے ساتھ گھونگٹ نکال کے نکلیں کم از کم اتنا تو کر لیں عورت کا بال جو ہے سطر میں داخل ہے اگر بال آپ کے کوئی نام دیکھ رہا ہے تو ایسا ہے جیسے شرم کی جگہ کو دیکھ لیا عورت کے بال سطر میں داخل ہیں آپ بتائیے ہم لوگ فیس بک پہ لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں سائن بورڈ پہ لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں ان کے بال بھی کھلے ہوئے تو کتنا گنا ہو رہا ہے اس لیے نظر چکائیں نظر پڑ جائے پریشان نہ ہو استغفار پڑھ لیں اگر برا خیال دل میں آ گیا کچھ رکا نفل پڑھ لیں کچھ صدقہ کر دیں اللہ سے کیونکہ صدقہ کرنے سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں آپ حضرات سمجھ رہے ہیں تو عورتوں کا کیا حکم ہے سر کے بالوں سے پیروں کے آنکھوں تک اپنے آپ کو چھپا لے یہ ٹی وی والوں کی باتوں میں مت آئیے کہ بولتے ہیں بس چہرے کا کھلا رکھے کچھ نہیں ہوتا ارے چہرے سے مسئلہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا <laughs> سائے نوجوان جو پاگل ہو رہے ہیں چہرے کی وجہ سے تو پاگل ہو رہے ہیں اس اس لیے چہرے کا پردہ ہے میں میں کسی کی باتوں نہیں آنا چاہیے دین وہی چودہ سو سال پرانا والا ہی رہے گا کوئی ماڈرن دین نہیں آئے گا ہم مصر کے علماء پہ جو ہے وہ ایمان نہیں لے کر آئے ہم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آئے کیا کہتے ہیں وہ لوگ چالیس قدم سے داڑھی نظر آئے یہی داڑھی ہے ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کیسی تھی جنہوں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کیسی زیارت ہوئی داڑھی والے تھے کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور شمائل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے اخلاق مبارک داڑھی کا پورا ذکر ہے کہ نہیں کیسی داڑھی مبارک تھی آپ کی ریشے مبارک کیسی تھی آپ کی ظلم مبارک کیسی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ نہیں ہے تو بتائیے اس لیے داڑھی داڑھی اور یہ پردے کے معاملے میں وہی حکم چلے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ وہ جو ہے سر کے بالوں سے پیروں کے ناخن تک اپنے آپ کو چھپا لے خوشبو لگا کے باہر مت نکلے خوشبو لگانا ہے اگر کوئی نامحرم نہیں ہے شوہر کے سامنے لگا سکتی ہیں اور اگر نامحرم رہتا ہے تو آپ کی خوشبو دیور تک جائے گی تو یہ گناہ ہو جائے گا خوشبو لگا کے نہیں نکلنا چاہیے عورت کو تو گھر کے اندر ہیں تو پردے میں رہیں پردے سے کیا ہوگا اتنی عورتیں بے پردہ گھومتی تھیں اور ماشاء اللہ انہوں نے پردہ کر لیا پھر خود ہی ان کے خطوط آئے محرم کے دستخط کے ساتھ عورت اصلاح کروا سکتی ہے عورت بھی تو اصلاح کروانی چاہیے کہ اصلاح فرض ہے بزرگوں کا طریقہ چلے آ رہا ہے چودہ سو سال پرانے طریقے سے وہی چل رہا ہے ہمارے بزرگان دین کا خط لکھ کے محرم کے دستخط کے ساتھ وہ اور جب شادی ہو جائے شوہر کے دستخط کے ساتھ شوہر خط نہ پڑے اور اس میں جو ہے وہ لکھ کے دے دے کہ مجھے پہلے بے پردہ گھومتی تھی اب اتنا سکون ہے آپ بتائیں میں شریف پردہ کرنا چاہتی ہوں شریف پردہ کس سے کرنا ہے یہ تو نقاب ہو گیا اس کے بعد دیور سے جیٹ سے خالو سے پھپا سے تایازاد چچا زاد ماموزاد ان سے پردہ کرنا ہے ہمت کر کے اور ہم مردوں کو بھابھی سے پردہ ہے سالی سے خالہ کی لڑکیاں تایا کی لڑکیاں چچا کی لڑکیاں ماموں کی لڑکیاں اور چچی اور ممانی سے پردہ ہے شریعت نے پردہ رکھا ہے خالہ سے پردہ نہیں ہے پھپھو سے پردہ نہیں ہے بہ خالہ کی بیٹیوں سے پھپھو کی بیٹیوں سے پردہ ہے اس جب یہ والا پردہ شروع کرتے ہیں لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ وہ بھی تو آتے ہیں وہ بھی تو آتے ہیں وہ پردہ نہیں کرتے ہم ان پر ایمان تھوڑی رہا ہے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آئے ایک یہ بات ہوگی پردے کے اوپر اور پردے پہ چلنے میں ایک بات یہ ہوتی ہے جب عورت شروع پردہ کرتی ہے لوگ مذاق اڑاتے ہیں تو لوگوں کو مذاق اڑانے دیں قیامت کے آپ کو رونا نہیں پڑے گا ان کو یہ شعر پڑھ دیں اے دیکھنے والی مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو اے دیکھنے والی مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو تم کو بھی تم کو بھی محبت کہیں برقع نہ اڑا دے کس کی محبت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ سے دیگر رضی تعالیٰ کی محبت یہ برقع جو ہے عورت کا زیور ہے اس لیے اپنے آپ کو پردے میں رکھیں حج پہ جو عورتیں جا رہی ہیں حج پہ چہرے پہ نقاب نہیں لگنا چاہیے اس کے لیے ہیڈ آتا ہے مفتی کرام نے بتایا ہیڈ کر کے اس طرح نقاب لگا لیں آنکھوں کے سامنے جالی لگی ہو رستہ بھی نظر آتا رہے گا ہوا بھی لگتی رہے گی ان شاء اللہ تعالیٰ گرمی بھی نہیں لگے گی اور آپ کو جو ہے نقاب بھی آپ کا ہو جائے گا حج کے اندر تو اور زیادہ نقاب کی ضرورت ہے کتنے لوگ حج پہ جاتے ہیں اسکارف پہنی ہوتی ہیں عورتیں پاکستانی عورتیں پاکستان کی ہوں یا انڈونیشیا کی کہیں کی بھی عورتیں ہوں ایک شخص نے لکھا حضرت والا کو کہ وہ ہنسنے والی تھوڑی بات ہے ایزا ہنسی تھا فقط فصیح تھا مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے ایک اور ایک شخص نے لکھا ان کا نام شاید ضیاء الرحمان یا کوئی بھی نام ہوگا اس نے لکھا کہ حضرت والا کو لکھا <laughs> وہ لکھا کہ حضرت یہ کعبے یہ کعبے کے اندر جو انڈونیشین کی عورتیں نا ان کے چہرے پہ بڑا نور ہے سفید بالکل ان کا جو ہے اسکارف سفید اور برقع سفید پجامہ سفید بالکل اتنا نور معلوم ہو رہا ہے اتنا نور کہ بتا نہیں سکتا حضرت فرمایا بیوقوف تمہیں کعبے کا نور نظر نہیں آ رہا انڈونیشین کی عورتوں کا نور تمہیں نظر آ رہا ہے <laughs> وہاں بھی بند نظری کر رہا ہے شیطان نے کیا چکر چلایا <laughs> اور ایک عورت تھی اس کے وہ خامہ خائی عورتوں کو بہت شوق ہوتا ہے اپنی طرف سے مسئلے بنانے کا اس لیے مفتیان کے نام سے پوچھ پوچھ کے چلنا چاہیے ان کے یہاں یہ ادب تھا یہ ادب ہے نہیں ویسے کہ شوہر کا نام لینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اس کے شوہر کا نام رحمت اللہ تھا کیا نام تھا رحمت اللہ تو جب سلام کرتی تھی وہ وہ اپنے شوہر کا نام نہیں لیتی تھی بولتی السلام علیکم منع کے ابا السلام علیکم منع کے ابا <laughs> وہ سمجھتی تھی کہ شاید رحمت اللہ کہنے سے میرا نکاح ٹوٹ جائے گا ایسا کوئی فتویٰ وغیرہ نہیں ہے بھائی خامہ خان کے فتوے نہیں بنانے چاہیے <laughs> حضرت والا آزادے بھی تھے ہمارے سے ہنسنے سے دل ہلکا ہو جاتا کہ نہیں ہوتا پھر ٹینشن وینشن ریلیز ہو جاتی ہے آج کل کتنی ہے ڈپریشنیں ہو رہی ہیں <laughs> یا رسول اللہ ایک آئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں جنت میں جاؤں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں تو جنت میں نہیں جائے گی اس عورت نے رونا شروع کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں جائے گی مگر جوان ہو کے جائے گی بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراہٹ ہے تو مسکرانا جب کسی کو مسکراتا ہوا دیکھیں تو دعا دیں ازحق اللہ سنک اللہ تم کو ہنستا رکھے حضرت عائشہ سے دیگر رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں تشریف لاتے تھے تو مسکراتے ہوئے تشریف لاتے تھے آج مسکرانا تو جانتے ہی نہیں بھائی بھول گئے مسکرانا بھی مومن کا صدقہ نہیں کیا اگر آپ کے پاس بالکل کنجوس مکھی چوس ہیں ہم لوگ جیب خالی ہے ہماری یہ والی جیب بھی یہ بھی خالی یہ بھی خالی یہ بھی خالی تو کیا کریں گے مسکرا دیجیے سب ہو گیا <laughs> سمجھ رہے ہیں کاشف صاحب <laughs> مسکرا دیجیے سب ہو گیا مسکرانا بھی مومن کا صدقہ نہیں ہے کیا ہے اور جب کوئی پریشانی آئے تو پریشان ہونا نہیں چاہیے مسلمان ہو پریشان ہو جس کا اللہ جس کا اللہ ہو جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کے صحابہ کرام ہو جس کے ساتھ اولیاء اللہ ہو اور جو داڑھی رکھا ہوا ہو ماشاء اللہ جینی شعبوں سے تعلق ہو پریشان ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ تکالیفیں نہیں آئیں ایک وقت پیٹ بھر کے کھایا ایک وقت پھاکے فرمائے ہماری طرح تھوڑی تین دن وقت نبی صاحب علیہ مگر ہم لوگ کھا سکتے ہیں منع نہیں ہے اس میں ان کی اتباع نقل نہیں کی جائے گی میں بتا رہا ہوں تبو ریہرا ذہن کیا حال تھا یہ پیٹ سے یہاں سے یہاں پیچھے لیٹ جاتا تھا پیٹ سے پورے لگ جاتی تھی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ پڑے رہتے تھے تو کیا وہ ناکام ہو گئے کیا اگر کسی کے پیٹ پہ پتھر بنتے ہیں مگر سنت پہ چلتا ہے تو کیا وہ ناکام ہو جائے گا کیا وہ نہیں اللہ تعالیٰ آزمائشیں بھیجتے ہیں اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو اس کے علاج کیا ہے بس دو نفل نماز حاضر کے دن میں تین دفعہ پڑھ لیں دو نفل نماز حاجت دن میں تین دفعہ یہ سنت ہے جب بھی پریشانی آئے دو نفل نماز حاجت پڑھیں کسی عامل کے پاس مت جائیے کسی پیر ویر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہاں اللہ والوں سے دعائیں کروا سکتے ہیں اور نیک لوگوں سے ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ہماری بھی ہوتی ہیں سب کی دعائیں قبول ہوتی ہیں گنہگاروں کی بھی اللہ سنتے ہیں دو نفل نماز حاجت پڑھیں اور لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم والی فضائل امان میں بھی لکھی ہے سنت والی کتاب میں وہ پڑھیں اور اللہ سے گڑ گڑا کے اس میں اعظم پڑھ کے مانگیں اس میں اعظم کیا ہے اللہ یہ بھی اس میں اعظم ہے اور الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم یہ بھی اس میں اعظم ہے اور بہت سارے اس میں اعظم محدثین نے لکھے کہ یہ چھوٹا سا بتا دیا پھر اللہ سے گڑ گڑا کے مانگے یعنی اور پوری امید اللہ سے رکھے مایوس نہ ہو شکایت نہ کرے اے اللہ ایک پیسہ نہیں ہے میرے پاس بچے ہیں میرے چھوٹے چھوٹے اے اللہ میں پریشان ہوں بچی کی شادی نہیں ہو رہی آپ مدد فرمائیے تہجد میں اٹھ جائیں ہمت کرے تہجد میں اٹھے اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ ہوتے ہیں سجدے میں سر رکھ دیں اور اللہ ایسے جیسے بادشاہ کے آگے لوگ بھیک مانگتے ہیں اللہ کے آگے بھیک مانگے انشاءاللہ شاء چالیس دن ہونے نہیں پائیں گے آپ کا کام بن جائے گا گڑ گڑا کے مانگے آپ دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ کام بناتے ہیں ہمارے تو اللہ ہیں الحمد للہ اس لیے جب کوئی پریشانی آئے عورتیں جھولیاں پھیلا دیں اللہ سے رو مانگے رو رو کے مانگے آج ہم نے رونا ہی چھوڑ دیا چھوٹے بچے رو رہے تھے مفتی اعظم پاکستان کے پاس ایک شخص آئے حضرت یہ چھوٹا بچہ روتا بہت ہے کیا پیارا جواب دیا اللہ والوں کا جواب بھی زبردست ہوتا ہے ارے ہم بڑوں نے رونا چھوڑ دیا ہے تو چھوٹے ہی روئیں گے ان کو تو رونے دو <laughs> چھوٹے بڑے ہم نے رونا چھوڑ دیا تو چھوٹے رو رہے ہیں ان کو تو رونے دو کم از کم ان کی وجہ سے اللہ کا عذاب نہیں آ رہا چھوٹے بچوں کی وجہ سے دودھ پیتے بچوں کی وجہ سے جانوروں کی وجہ سے اور کمر جھکے ہوئے بوڑھوں کی وجہ سے تو ایک شریف پردے کا بتا دیا دوسرا نظر کی حفاظت ہمت کیسے کریں گے ہم لوگ گھر سے نکلنے سے پہلے ارادہ کریں ارادہ کر لیں اللہ پہ نظر رکھتے ہمارے ارادے تو کمزور ہیں اے اللہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ ایک نظر بھی خراب نہیں کروں گا آپ میری مدد فرمائیے پھر دیکھیے اللہ کی کیسے مدد آتی ہے ارادہ کریں پھر نظر پڑ جائے پھر جھکا لیں پہلے تو ایسے ہی ہوگا مگر اچانک نظر وہاں معاف ہے جہاں پتا ہو کہ عورتیں نہیں ہوں گی ورنہ یہاں سے لے کر وہ آٹھ نمبر بازار تک گئے یا شہر تک گئے اب اچانک میں پوائنٹ کی لڑکیاں صبح سات بجے کھڑی نہیں ہیں بائک پہ جا رہے ہیں اچانک میں ایل این سی کی لڑکی او ہو دوسری لڑکی کو او ہو ادھر بھی دیکھ لیا اتنی لڑکیوں کو دیکھ لیا اور سارے مزے بھی لے لیا اچانک میں جب پتا ہے کہ لڑکیاں کھڑی ہوں گی ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت کیا ہے نظر سامنے رکھتے ہوئے بائک چلا سکتے ہیں اگر نظر پڑ جائے ایک شخص نے صبح صبح ہی پوچھا ایک صاحب نے میں بائک چلاتا ہوں چھ سیٹر لڑکیوں پیچھے چھ سیٹر رکشا چلتا ہے نا اس پہ لڑکیاں بیٹھی ہوتی ہیں آپ بتائیے میں کیسے نظر بچاؤں میں نے حضرت والا کے طریقے بہت سارے بتائے اس میں ایک یہ بھی تھا یہ سوچیں یہ یہ اپنی نظر کو ان کے چہروں پہ مت ڈالیں ان کے نیچے کی طرف رکشے والے کے جو نیچے نمبر پلیٹ ہوتی ہے اس طرف رکھیں اور بائک ہلکی کر لیں یا تھوڑا بائک تیز کر کے آگے چلے جائیں اس طرح کر سکتا ہے انسان بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے اور نظر پڑ جائے تو استفار کر لیں اللہ سے معافی مانگ لیں مگر حرام مزہ آ جائے تو پھر توبہ کر لیں اللہ سے معافی مانگ لیں آخری مضمون یہی ہے کہ معافی مانگنے وہ آخر و دا الحمد للہ رب العالمین سے دعا کر لیتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی یا اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو معاف فرما دیجیے اللہ والا بنا دیجئے سنت و شریعت پہ چلا دیجیے اے اللہ اپنا پیار نصیب فرما دیجیے اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنا دے عمل والا صحابہ کرام کا سچا عاشق بنا دے رضوان اللہ علیہ مجمعین اور تابعین تبا تعبین اور تیرے انعام یافتہ بندے صدیقین شہدا اور صالحین اے اللہ ہمیں ان کی صحبتوں میں بیٹھ کر اپنی ایمان کی بیٹیاں چارج کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں ان سے محبت عطا فرما عقیدت عطا فرما اللہ والوں سے علماء کرام سے محبت اور عقیدت عطا فرما اے اللہ ہمارے دلوں کو اللہ والوں کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کی اور تیرے نیک بندوں کی محبت ہمارے دل میں ڈال دیجیے اور جن اعمال کی وجہ سے آپ ان سے محبت فرماتے ہیں ان اعمال کی محبت بھی ڈال دیجیے توازو نصیب فرما عاجزی نصیب فرما دلوں سے بوز اور کینا نکال دیں حسد نکال دیں تکبر نکال دیں غصے کو پینے والا بنا دیں معاف کرنے والا بنا دیں ہماری ماں بہن بیٹیاں جو آئی ہوئی ہیں اے اللہ اے پیارے اللہ ان کو شرعی پردہ کی توفیق عطا فرما دیجئے نقاب کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے دیور جیڑ خالو پھپا تایزہ چچزاد ماموزاد سے پردہ کرنے کی توفیق دے دیجئے ہمیں بھی بچا لیجئے ٹی وی کے فتنے سے عورتوں کے فتنے سے انٹرنیٹ کے فیس بک یوٹیوب اور لڑکے لڑکیوں کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے ہمارے بچوں کی حفاظت فرما دیجئے تصویر کے فتنے سے بچا لے دجال کے فتنے سے بچا لے عورتوں کے فتنوں سے بچا لے اور یا اللہ جو تیرے پیارے بندے ہیں قرآن شریف کا حکم ہے کونوا مع صادقین سچوں کے ساتھ رہ پڑو ہمیں سچوں کی صحبت نصیب فرما دیجیے میرے پیارے شیخ حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب عالیہ ان کو کروڑوں جانے عطا فرما ان کی زندگی برکت عطا فرما اور جتنے بزرگان دین مشائق ہیں اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرما اور یہ جو باجوڑ سے جماعت آئی ہے اس کی نظر نصرت فرما مدد فرما اور جتنی تبلیغی جماعت کا کام ہو رہا ہے تبلیغی مراکز مساجد مدارس سچے اللہ والے مشائق جو کام کر رہے ہیں امام صاحبان قاری صاحبان سب کی فرشتوں ذریعے مدد فرما جن بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے جوڑ کے رشتے عطا فرما جو بے روزگار ہیں حلال روزگار عطا فرما جو قرضوں میں جکڑ گئے اے اللہ غیر سے قرضوں کا انتظام فرما دیجیے اور یا اللہ یا اللہ تعالیٰ جو بیمار ہے صحت عطا فرما اور جس کی جو پریشانی ہے دور فرما دیجئے اللہ تعالیٰ آپ تو بہت بڑے ربا ہیں آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے اے اللہ ہم آپ کے سوا کہاں جائیں کوئی سہارا بھی تو نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کرام ان کے سب کے ہم ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو سن لیجئے اور ہمیں آئی سن کر اس کو قبول فرما کے ظہور بھی فرما دیجئے ہماری بگڑی بنا دیجئے اللہ ہمارے پیارے وطن پاکستان کی حفاظت فرما دیجیے اس پیارے وطن پاکستان کی حفاظت فرما حج حجاج کرام جو حج پہ جا رہے ہیں ان کا حج آسان فرما فرما قبول فرما سعودی عرب کی حفاظت فرما ساری اسلامی مملکت کی حفاظت فرما پاکستان کی ایک ایک ان زمین کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے علماء کرام کی حفاظت فرما دیجیے اور یا اللہ اے پیارے اللہ بیت اللہ شریف کی حفاظت فرما روزہ مبارک کی حفاظت فرما بیت المقدس کی حفاظت فرما اور یا اللہ جو لوگ اس اسلام دشمن ہیں اے اللہ اول تو ان کو ہدایت دے دے ہدایت دے دے ہدایت دے دے اور اگر ہدایت نہیں ہے تو ہم ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں ان کو ایسا عذاب چکھا کہ قیامت تک آنی وہی نسلیں بھی یاد رکھیں اے اللہ ان اسلام دشمنوں کو ہدایت دے دے ہدایت دے دے ہدایت دے دے اور اگر ہدایت نہیں ہے تو ان کو ایسا عذاب سکھائیے جیسے آپ نے قوم یاد اور سمود پہ عذاب بھیجا اے اللہ ان کو ایسا مزہ چکھا کہ قیامت تک آئی ہوئی نسلیں بھی یاد رکھیں اے اللہ ہمارے پیارے علماء کرام کی حفاظت فرما دیجیے وصلی اللہ نبی آمین یا ہمارا مہر متی سعید محسن سب بول رہا ہوں کتابیں لے لیجئے اور ہمارے شیخ کی اشعار بھی ہیں اور اس پہ ٹیلی فون نمبر بھی لکھا ہوا ہے کوئی مسئلہ آپ کو پوچھنا ہو اصلاح کے لحاظ سے تو آپ ٹیلی فون پہ پوچھ بھی سکتے ہیں جزاک اللہ